ظاہری طور پر چاہے کوئی بھی اس کا مقصد بیان کیا جائے لیکن اس حقیقت سے کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے دنیا کی حوث اور دنیا کی لالچ ضرور ہوتی ہے دنیا بھر میں جتنا شرک ہے وہ اسی کے لیے نافرمانی اسی کے لیے انسان اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پیچھے دنیا کی حوث دنیا کی لالچ دنیا کے فائدے حالانکہ وہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوتے ہیں وہ تو سب مالک الملک کی فرما برداری سے نصیب ہوتے ہیں اس لیے دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم آخرت کو برباد کر رہے ہو وہ محاذ ہن حیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی اللہ لہو والا مگر کھیل ہے اور تماشا ہے بس کچھ کھیلتے ہیں کچھ تماشا دیکھتے ہیں لہو تماشا لعب کھیل اسی میں زندگی بیت جاتی ہے اور جب شام ہوتی ہے زندگی کی انسان پلٹ کر دیکھے کہ میں نے کیا کام کیا کون سا کارنامہ انجام دیا اور خاص طور سے جس گھر کی طرف میں جا رہا ہوں اس کے لیے کیا لے کر جا رہا ہوں تو پتہ چلا کہ میں وہ تو وہ بے وقوف تھا جو دن بھر کھیلتا رہے اور شام کو پوچھو تجھے کیا ملا کہے گا کچھ بھی نہیں ملا اور اس سے بڑا بے وقوف وہ جو کھیلنے والوں کا تماشا دیکھتا رہے اور زندگی بھر دیکھتا رہے پھر اس کو پوچھا جائے کیا ملا اگر کچھ بھی نہیں ملا وہ دار اللہ الحیوان اور آخرت کا گھر بے شک آخرت کا گھر ضرور بے ضرور ہی الحیوان وہی تو زندگی ہے اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے لو کانو یا کاش کے اس بات کو انسان جان لیتے یا لو شرطیہ اگر انسان اس بات کو جان لیتے تو دنیا کے اس لہو و لعب میں اپنی زندگی کو برباد نہ کرتے اور پھر مکہ کے مشرقین کا اوپر جس دنیا کے لیے شرک کر رہے ہیں ان کے شرک کے انداز بیان کیے کہ اللہ کو خالق بھی مان رہے ہیں خلق السماوات والارض سخر الشمس والقمر اللہ کو مدبر بھی مان رہے ہیں اور من من نزل السماء آسمان سے پانی کون برساتا ہے اس کو بھی مان رہے ہیں کہ اللہ کرتا ہے زمین کو زندہ کون کرتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے مگر اس کے باوجود شرک کرتے ہیں فرمایا اس سے آگے بڑھ جاؤ اس دنیا کے لیے کہاں کہاں پہنچے وہ وہ اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں مدبر بھی مانتے ہیں مالک بھی مانتے ہیں بارش برسانے والا اور زمین سے سبزہ اگانے والا اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے باطل معبود ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں کام آتے ہیں بڑی میں نہیں آتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا وہ الْفُلْقِ تو جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں دعو اللہ مخلصین لہ الدین وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے لہو اللہ کے لیے الدین دین کو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دین کے معنی عبادت بھی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے تفصیل گزر گئی اور آگے بھی آ رہی ہے کہ جب کشتی ان کی بھنر میں پھنستی تھی ملا کہتا تھا اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے لات اور عزا اور حبل جس جس کی تم دہائی دے لو دیتے تھے وہ دہائی یا لات اغسنی یا حبل اغسنی لیکن جب سب طرف سے ناکام ہوتے تھے اللہ کہتا تھا اب کوئی نہیں بچائے گا صرف ایک مالک الملک کو پکارو یہ اتنی بڑی مصیبت میں تھوڑے کام اور سکتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگتے تھے لیکن مخلصین اللہ الدین یہ عید کرتے ہوئے کہ عبادت صرف تیرے لیے دین صرف تیرا فلما نجاهم الى البر پھر جب نجات دے کر اللہ ان کو لاتا ہے خشکی کی جانب اذا هم یشرکون اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں شرک میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اوپر جس کا تذکرہ تھا اسی کھیل اور تماشے میں یہ نافرمانی میں مبتلا ہونے کی مثال اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بچایا اللہ نے لیکن یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیروں سے بچے ڈرائیور کی مہارت سے بچے یہ بھی شرک اور بچایا اللہ نے اور چڑھاوا غیر اللہ کے اوپر شروع ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اس کی دہائی دینے لگتے ہیں یہ شرک کے اور میں نے کہا کہ اب تو انسانوں کو وہاں پہنچایا جا رہا بڑی محنت کر کے شیطان کی طرف سے کہ جب کشتیوں میں بھور میں پھنس جاؤ مصیبتوں میں پھنسو تب بھی مت کہو کہ اللہ بچا بلکہ اس وقت میں بھی دہائی دو کسی اور کی اور باقاعدہ اس کے لیے قصے گھڑے جاتے ہیں کہانیاں گھڑی جاتی ہیں کہ فلاں دریا کے اندر فلاں کو پکارا تھا اس نے بچایا اور فلاں کو پکارا تھا اس نے بچایا جھوٹے کہانیاں یہ بین الاقوامی جھوٹے لوگ اور یہ ایمان کے ڈکیت لوگ ہیں لیکفروا بما آتیناہم کیوں شرک کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں اس نعمت کی آتینا ہم جو ہم نے ان کو دیا نعمت دی اس لیے کہ نعمتیں تو ساری اللہ دیتا ہے ہم پڑھ چکے سور نحل میں وما بكم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے ایک ایک نعمت وہ صرف اللہ ہی نے دی ہے کوئی دوسرا اس کے دینے میں شامل نہیں کوئی دوسرا اس کے دلوانے میں شامل نہیں یکفرو بما آتیناہم تاکہ نہ شکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی بلی اور تاکہ وہ زندگی کا مزہ مار لیں فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے اولم یرو یارو جعلنا جا اللہ مکہ والوں کو یاد کرایا کہ تم جو مکہ کے اندر آرام سے ہو چاروں طرف لوگوں کو لوٹا جا رہا اچکا جا رہا مارا جا رہا ہے حرم میں رہنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا احترام ہوتا تھا مکہ المکرمہ پر ڈکیت حملہ نہیں کرتے تھے دائیں بائیں سے لوگ حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہ حرم ہے اور یہ ساکنان حرم ہیں حرم کے رہنے والے ان کے اوپر کیسے حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب کبھی یہ تجارت کے لیے جاتے تھے باہر جاتے تھے تو دوسرے قافلوں کو لوٹا جاتا تھا مگر ان کا سامان خرید سامان لوگ مہنگے داموں خریدتے تھے ان کو سستے داموں بیچتے تھے اور ان کو لوٹنے کے ان کے بجائے ہفتوں ہفتوں ان کے لیے دعوت بنا کر انتظار کرتے تھے ساکنان حرم گزریں گے ان کی دعوت کریں گے پروردگار یاد دلاتا ہے یہ چیزیں تم کو کس نے دی یرو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا انا جعلنا حرما آمنا کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنایا ویتخطف الناس اور جب لوگوں کو اچکا جا رہا ہے من حولہم ان کے ارد گرد سے افبل باطلی تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں وہ بھی نعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں جھوٹ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگایا او کذب بالحق یا اس نے حق کو جھوٹا سمجھا جھوٹ کہا لما جاہا ہوں جب حق اس کے پاس آ گیا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں اور اس آیت کے دو معنی میں پہلے عرض کر چکا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نوز باللہ میرے پیمبر نے یہ قرآن پاک اپنی طرف سے بنایا اور مجھ پر لگایا تو پھر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں لیکن انہوں نے تو ایسا کیا نہیں تو دوسرا مرحلہ کہ انہوں نے قرآن تو گھڑا نہیں مگر تم نے حق کا انکار کیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا پھر دونوں میں سے ایک ظالم تو طے ہو گیا کہ تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں اور دوسرے معنی یہ کہ نہیں گڑنے والے بھی تم ہو گھڑ گھڑ کر کے باتیں اللہ پر لگاتے ہو کہ اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ ہم ان کو پکاریں گے اور یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ان کو پکاریں گے اور بڑی مصیبت میں اللہ کو پکاریں گے یہ اللہ کے اوپر بہتان یہ اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں اور پھر ایسے باطل کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑتے تھے کہ اس نے یہ کام کیا اس نے یہ کام کیا فلاں کی بھائی دی تھی ایک آدمی نے دریا کے بیچ میں اچانک وہ دریا سے پار ہو گیا فلاں آدمی کو تو سر سے کسی نے پکڑ کے پار کر دیا پھر فلاں بزرگ ہستی کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ بھائی اس کے بال ٹوٹ گئے تھے وہ میرے پاس ہے یہ جھوٹی کہانیاں گھڑتے تھے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو یہ جھوٹی کہانیاں گڑے وہ غزب الحق بلکہ حق کو جھوٹ کہہ دے جبکہ حق اس کے پاس آیا علیہ سفی جہنم مسول کافرین ایسے لوگوں کی کیا دنیا میں کوئی سزا نہیں فرمایا دنیا میں ڈھیل اصل بات یہ ہے ان کے لیے جہنم ہے تو کیا جہنم کافی نہیں ارے سفی جہنم کیا نہیں ہے جہنم کے اندر مسوا ٹھکانا ٹھکانہ کافرین کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے جاہدوا فینا لنہدینہم لانا واپس پلٹے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ میرے دین کے لیے جو کلمہ پڑتا ہے تو اس کو دین کے لیے قربانیاں دینی ہے اس کو مصیبتیں برداشت کرنی اس کو پریشانیاں برداشت کرنی ہیں تو جو مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے اور مصیبتوں کی بھٹیوں میں پکتا ہے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وہ لوگ الَّذِينَ دین جنہوں نے کوشش کی جنہوں نے محنت کی فینا ہمارے بارے میں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ضرور بضرور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی جانب سورت مکی ہے جہاد کا وہ مفہوم جو بعد میں متعین ہوا ظاہرہ اس وقت میں وہ مفہوم نہیں ہے دین کے لیے قربانی دینا دین کے لیے مشقتیں کرنا دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا وہ ان اللہ اور جو بھی ایسا کرے گا ہم اس کو راستے دکھائیں گے اس پر ایک بحث ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے سرات مستقیم پھر کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم کو ان کو ہم راستے دکھائیں گے فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے یا مراد کامیابی کا راستہ تو فرمایا ایک راستہ نہیں کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی ان کے سامنے وہ جس راہ پر چلیں گے وہی کامیابی کا راستہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اسی میں ان کو کامیابی ملے گی مگر شرط ہے کہ پہلے قربانیاں دیں وہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے سوریان کبت ختم ہوئی سوریہ روم شروع ہو گئی تو اس کو فوراً سورہ روم کو اس کے بعد کیوں رکھا گیا اس لیے رکھا گیا کہ سوریہن کبوت بات ختم ہو رہی ہے کس کے اوپر کہ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو کامیابی کی راہیں دکھائیں گے اور ایمان والے کے نزدیک کامیابی کیا ہے جنت کا مل جانا اس کو جنت ملے گی اس کو آخرت کی کامیابی ملے گی من النار جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز وہ کامیاب ہے تو اس کے اوپر آخرت کی کامیابی تو ملتی ہی ملتی ہے تو کیا دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اگلی صورت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور اس صورت میں بھی اشارہ بتایا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا کہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور پھر بتایا گیا کیا کامیابی ملی کہ ہم نے کتاب کو اور نبوت کو ان کے خاندان میں خاص کر دیا اتنا بڑا سلا ملا اس سے بڑھ کر کیا سلا ہو سکتا ہے سورت الروم مکیہ سور روم مکی ہے بھائی ستون آیا اور اس میں ساٹھ آیتیں و ست رکوعات اور چھ رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم اس میں بھی ظاہرہ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جائے گا حروف مقدعات بتا رہے ہیں شروع میں بتایا گیا کہ اللہ کا کلام جبرائیل لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور سورت کی ترتیب کیا ہے شروع صورت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے یہیں سے تمہید بندی ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کامیابی کا کیا راستہ ہے وہ ظاہر کی موٹی موٹی باتیں جانتا ہے وہ نتیجے کو نہیں جانتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے وہ صرف ظاہری طور پر جس کو دیکھتا ہے جیتتا ہوا اس کو جیتتا ہوا مان لیتا ہے جس کو ہارتا ہوا دیکھتا ہے اس کو ہارتا ہوا مان لیتا ہے یہیں سے مضمون یہ اٹھتا چلا گیا کہ انسان تو نہیں جانتا مالک الملک بتا رہا ہے پھر مالک الملک کی طرف سے بتایا گیا اس میں کامیابی ہے اور دوسرے رکوع کے اندر پورے رکوع میں صرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں یاد کروا کروا کر کے بتایا کہ اس قدرت کا مالک اس شان کا مالک تمہارا مالک ہے اور یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یقیناً اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے اور یقیناً وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تیسرے رکوع کے اندر حصی مثالیں دے کر کے بتایا کہ وہ مالک اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں چوتھے رکوع کے اندر فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتھل پتھل جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے انسان برائیاں کرتا ہے اس کی وجہ سے خشکی میں مصیبتیں اس کی وجہ سے تری میں مصیبتیں زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لوگوں کی کمائی کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں بارش بند ہوتی ہے زمین کی مخلوق بھی پریشان ہوتی ہے لوگ گناہ کرتے ہیں سمندر میں پریشانی آتی ہیں سمندر کی مخلوق بھی پریشان ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر پانچویں رکو میں اللہ کی پھر قدرت کی نشانیاں بیان کر کے اس کی قدرت کو اس کی توحید کو سمجھایا گیا حصی نشانیاں اور آخری رکوع کے اندر سورت کا خلاصہ اور نچوڑ اور انسان کی زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا گیا کہ انسان ہے کتنا بے بس اپنے مالک کے سامنے مگر چار دن پروردگار اس کو تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے ہمت دے دیتا ہے اسی میں اپنے مالک کو بھول جاتا ہے حالانکہ کمزور پیدا ہوتا ہے اور واپس پھر کمزور ہو جاتا ہے چار دن بیچ کے ہوتے ہیں جس میں اس کو تھوڑی طاقت ملتی ہے اسی میں بھول گیا اپنے مالک کو پھر قیامت کا منظر پیش کیا گیا جب قیامت کے دن انسان اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا جو نہیں مانتے تھے آخرت کو وہ تو پریشان حال یہ کہاں پہنچے کدھر آئے ایمان والے بتائیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اور تم دنیا میں کتنے دن رہے تھے ان کو کچھ معلوم نہیں ایمان والے بتائیں گے کہ تم اس دن تک تھے لیکن تم نے مانا نہیں الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم روم والے شکست کھا گئے فی ادن الارض قریبی زمین میں من بعد غلبہم اور وہ اپنے شکست کھانے کے بعد مصدر مجھول سیغلبون ان قریب غالب آئیں گے فی بضع سنین چند سالوں میں للہ الامر اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے من قبل پہلے بھی ومن بعد اور بعد میں بھی اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ پہلے بھی اور بعد میں بھی بنصر اللہ وہ یوم یفرح المؤمنون اور اس دن ایمان والے خوش ہو رہے ہوں گے بنصر اللہ اللہ کی مدد پر من یشا مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہو العزیز وہی غالب ہے الرحیم وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا بے پناہ مہربان ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف اللہ اللہ مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں من الحیات الدنیا وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کی ظاہر باتوں کو اوپر اوپر کی باتوں کو الاخرت ہم غافلون اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں ہوا کیا واقعہ کیا پیش آیا جس وقت میں دنیا میں اسلام آیا دو بڑی طاقتیں تھیں ایک رومی تھے اور دوسری طرف ایرانی تھے یہ دو بڑی طاقتیں تھی پوری دنیا کی رومن امپائر اور پرشین امپائر ایرانی زیادہ طاقت والے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کوئی پانچ سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ رومیوں نے نہ رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوئی حملہ ایرانیوں نے کیا رومی شکست کھا گئے اور کتنی شکست کھا گئے ایرانی مارتے مارتے مارتے ان کو استنبول تک لے گئے اس دنیا تک ان سے تمام علاقے چھین لیے بیچ کے علاقے یہ دیکھتے جو کتنے علاقے ہیں اس راستے کے آرمینیا جان ازبکستان یہ تمام علاقے چھینتے ہوئے ان کو وہاں بگا کر لے گئے ایرانی بھی غیر مسلم تھے اور رومی بھی غیر مسلم تھے لیکن ایرانی آتش پرست تھے اور دو خدا مانتے تھے بلکہ ہزاروں بھی مانتے تھے اس کے مقابلے میں رومی اہل کتاب کہلاتے تھے عیسائی کہلاتے تھے بگڑ چکے تھے مگر کچھ نہ کچھ تصور تھا ان کے یہاں انبیاء کا ان کے آخرت کا بھی تصور تھا اور کہنے کے لیے کہتے تھے خدا ایک ہے اگرچہ کہتے تھے تین ہیں تین ایک میں ہے ایک تین میں ہے بیٹا بھی ہے ہیں نوز باللہ بیوی بھی ہے روح القدس بھی ہے خدا بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تصور تھا اس کی وجہ سے ماحول میں ایک بات پھیلی تھی وہ کیا کہ مسلمان جس دین کو لے کر اٹھے ہیں وہ دین ویسا ہی ہے جیسا رومیوں کا دین اور مکہ والے جس دین کے ترجمان ہیں وہ ویسا دین ہے جیسا ایرانیوں کا دین تو مکہ والے سمجھتے تھے کہ ایرانی ہمارے ساتھی اور رومیوں کو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھی حالانکہ مسلمانوں کا نہ رومیوں سے کچھ لینا دینا نہ ایرانیوں سے کچھ لینا دینا اتفاق سے جو رومی ہار گئے اور ایرانی جیت گئے تو مکہ میں ڈول ڈمکے ہوئے زبردست جشن منایا گیا صرف مسلمانوں کی ضد میں ورنہ ان کو ایرانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایرانی تو ان کو اپنے غلام بنا کر کے راضی نہیں ہے چنانچہ ابئی ابن خلف کا نام بھی آتا ہے ابو جیل کا نام بھی آتا ہے اور وہ کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو چھیڑنا شروع کیا کہا دیکھا کیسے ڈنڈے پڑے رومیوں کو تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے تم بھی تو وہی باتیں کرتے ہو نا کہنے کے لیے مثال کے لیے بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ بالکل اسی طرح کا حال ہے جس طرح کرکٹ میں جیتتے ہیں نا تو اگر ادھر والے جیت جائیں تو ہمارے برادران وطن خوش ہو جاتے ہیں ہم نہیں وہ ہم خوش ہو جاتے ہیں بہت سارے ہمارے کہ ہم جیت گئے اور ادھر والے جیت جائیں تو ہمارے برادران وطن خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ ظاہر سی بات ہے دونوں بے دین نہ ان کو اس دین سے کچھ لینا دینا نہ ان کو اس دین سے کچھ لینا دینا اور اگر کہیں کہ اکا دکا کوئی دیندار ہے تو ادھر بھی دیندار ادھر بھی دیندار تو یہ کون سا موازنہ یہ کون سا مقابلہ ہوا لیکن ایک ذہنوں میں تصور بنا ہوا ہے اور یہ وہ تصورات ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا ہے انہیں کے اوپر تو ٹینشنوں کے سارے مرکز کھڑے ہیں انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو چھیڑا حضرت رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کر عرض کیا قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں یہ شروع کی آیتیں چھ آیتیں ان آیتوں میں بتایا گیا کہ رومی شکست کھا گئے مگر انقریب جیتیں گے ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ابھی جیتیں گے ان قریب چند سالوں میں لیکن ظاہری طور پر رومی اس طرح ٹوٹ چکے تھے اس طرح ٹوٹ چکے تھے کہ کوئی امکانات ان کے جیتنے کے نہیں تھے ان سے سارے علاقے چھین لیے وہ تو قسطن دنیا میں اپنے آپ کو محصور کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کچھ ان کے پاس باقی نہیں بچا اب کہاں سے جیت جائیں گے تو جب قرآن پاک نے کہا کہ رومی جیتیں گے حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کہا کیا کہہ رہے تھے کل تم کہا ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہا میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا رومی جیتیں گے ان قریب لوگوں نے کہا رومی جیتیں گے کہاں پہنچے رومی تو یہ جی، رومیوں کو جتوا رہا ہے انہوں نے کہا ہو جائے بازی لگا لو اس وقت میں شرط کبھی حرام نہیں ہوئی تھی بازی لگ گئی مشہور ہے دس اونٹ اور بعض نے لکھا پانچ اونٹ انہوں نے کہا کہ اگر رومی نہیں جیتے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر جیت گئے تو انہوں نے کہا پانچ اونٹ دیں گے جرمانے کے حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر نہ جیتے چند سالوں میں تو میں دوں گا پانچ کتنے سال مشہور یہ ہے کہ تین سال اور بعض نے لکھا پانچ سال کی بات ہوئی کہ پانچ سال کے اندر اندر جیتیں گے اور بعض کہتے ہیں تین سال میں جیتیں گے واپس گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی کہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بات تو ٹھیک کی مگر تھوڑی جلدی ہوگی کیا فرمایا قرآن کریم نے کہا فی بضع سنین چند سالوں میں اور عربی میں بضع ان کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کر کے نو تک تو آپ نے تین ہی کے اوپر کیوں قید لگا دی اللہ ہی جانتا ہے یہ تو غیب کا معاملہ ہے عرض کی آپ کیا کریں فرمایا اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاتے جاؤ اور سالوں کی تعداد بھی بڑھا دو دوسرے دن پھر گئے حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو جہل ابیا کیا خیال تیرا شرط پر قائم ان کا بالکل ڈٹے ہوئے ہیں کہا اگر نہ جیتے تو کہا پھر بالکل جرمانہ دیں گے کہا چلو اگر دوسرے سال ہو گیا کہا بڑھا لو اور شرط ویسے ان کو شیطان چک دے رہا تھا اس طرح بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد ہوگی سو اور سالوں کی تعداد ہوگی نو کہ نو سال کے اندر جیتیں گے اگر نہ جیتے تو ایمان والے دیں گے یہ جرمانہ اور اگر جیت گئے تو تم کو دینا پڑے گا اللہ کی قدرت سال بیتتے چلے گئے پانچ سال ہجرت کے بیتے اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی دوسرا سال آیا گویا ساتواں سال ہے نو سال نہیں بلکہ ساتواں ہی سال ساتواں سال آیا جس دن بدر کے میدان میں ایمان والوں کا ان مکہ والوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اللہ نے ایمان والوں کو فتح نصیب کی جو آپ سورہ انفال میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس طرح کھینچ کر دونوں کو لائے اور مقابلہ کرائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے بالکل اسی تاریخ میں یعنی کہ اسی ایک دن میں ہوا اس سے پہلے رومیوں نے حملہ کیا ایرانیوں کے اوپر اور رومیوں نے بڑی چلاکی کی دوسرے علاقے سے جا کر کیا نیچے سے سیریا کی طرف سے حملہ کیا سیریا ان کے پاس تھا سیریا ان کے پاس لبنان ان کے پاس فلسطین ان کے پاس مصر کا علاقہ ان کے پاس یہ نیچے تک تھے رومی اور رومیوں کا پائے تخت ہوتا تھا اس وقت میں قسطنطنیہ اور بعد میں رہا اٹلی اٹلی کا جو علاقہ یہ ان کا پائے تخت تھا انہوں نے جو وہاں سے حملہ کیا پہلے مقابلہ شروع ہوا تھا ازروعات میں یہ مکہ سے بالکل قریب علاقہ تھا دجلہ اور فرات کے قریب یہ علاقہ ہے اب جو ادھر سے مقابلہ کیا رومیوں نے تو اللہ نے رومیوں کو کامیاب کیا رومی مارتے بھگاتے ایرانیوں کو ایران کے اندر محسوس کر محسور ہونے پر مجبور کر دیا ادھر غزوہ بدر مکمل ہوا اور شہیدوں کو دفنا کر کے اور جو ان کے لوگ مردار ہو گئے تھے ان کو کنویں میں دفن کر کے ایمان والے ہاتھ جھاڑ رہے تھے ادھر کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ رومی جیت گئے ایمان والوں کو زبردست خوشی ہوئی قرآن پاک کے بہت سارے راز کھلے اس دن آپ پڑھتے جائیے کیسے راز کھلے غلبت الروم رومی شکست کھا گئے ہیں فی ادن الارض قریبی زمین میں اور قریبی زمین کون سی میں نے کہا کہ دجلہ اور فرات کے بیچ کا علاقہ ہے یہ عز اس مقام پر ان کی اصل لڑائی ہوئی مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ اور وہ اپنے شکست کھانے کے بعد سیغلبون ان قریب غالب آئیں گے فی لائیں سنین چند سالوں میں کیوں غالب آئیں گے اس لیے کہ فتح و شکست اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے نہ دنیا کی طاقت سے کوئی جیتتا ہے نہ ہارتا ہے للہ الامر من قبل اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے پہلے بھی ومن بعد اور بعد میں بھی آج رومی شکست کھا گئے تو اللہ کے حکم سے کھائی اور کل جیتیں گے تو اللہ کے حکم سے جیتیں گے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والوں کو خوشی نصیب ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کا اور دوسرے صحابہ بھی غزوہ بدر تک یہی سمجھ رہے تھے کہ جس دن رومی جیتیں گے اس دن ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری شرط پوری ہوئی اور تم ہار گئے لیکن معاملہ دوسرا تھا فرمایا ایمان والے خوش ہوں گے بنا اللہ اللہ کی مدد پر وہ ایک اور اصلی مدد یعنی رومیوں کے جیتنے اور ایرانیوں کے ہارنے کا اصل مسئلہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی اور وہ کہاں آئی اللہ کی مدد وہ بدر کے میدان میں آئی جس کی طرف دھیان نہیں تھا ینصر من یشاء اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ هو العزیز اور وہ غالب ہے جس کو غالب کرنا چاہے اس کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے کس کو غالب کرتا ہے جس پر رحم کرتا ہے وعد اللہ وعدہم اللہ وعد اللہ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے لا يخلف اللہ وعدہ اللہ مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس کے وعدے کو اسی لیے اس کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح اس کے وعدے پورے ہوتے ہیں اگر اس کے وعدوں پر یقین ہو جائے پھر کوئی نافرمان کیوں ہو لوگ جانتے نہیں موٹے طور پر تو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں پر ظاہرا من الحیات الدنیا وہ دنیا کی باتیں جانتے ہیں وہ بھی ظاہر باتیں موٹی موٹی باتیں وہ تو یہ نہیں جان پائے کہ جیتا کون اور ہارا کون اور کیوں جیتا اور کیوں ہارا وہ تو اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں کہ اس کے بعد میں رومی جیت جائیں گے یا ظاہرا ظاہر امن الدنیا لوگ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کی ظاہری باتوں کو عن الاخرت ہم غافلون اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہیں جس طرح مکہ والے اتنا ہی سمجھ پائے کہ ایرانی جیتے ہیں اب رومیوں کے جیتنے کے کوئی امکانات نہیں اس لیے کہ اسباب نہیں ہیں ان کے جیتنے کے اسی طور پر وہ ایمان والوں کو بھی سمجھتے ہیں ایسے ہی وہ آخرت کو بھی سمجھتے ہیں جو چیز ان کو نظر نہیں آتی اس کو مانتے نہیں اولم یہ فی فن چنانچہ جب یہ جیت گئے رومی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو اطلاع دی جن لوگوں نے شرط لگائی تھی ان میں سے بہت سارے مر چکے تھے مگر ان کی اولاد زندہ تھی ان کو اطلاع دی کہ بھائی شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق شرط پوری کی اور ایک سو اونٹ دیے تو ان اونٹوں کا کیا کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وعدہ ہوا تھا تب جوا حرام نہیں تھا شرط حرام نہیں تھی اب شرط لگانا اس طرح حرام ہو چکا ہے اس طرح ان سے لو تو لے تو لو مگر اپنے اوپر نہ استعمال کرو خرچ نہ کرو بلکہ غریبوں میں بانٹ دو اولم یتفکروا فی انفسہم کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی ذات میں ما خلق اللہ السماوات والارض نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور ان کے بیچ کی چیزوں کو اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ پیدا کیا وعجل مسمع اور ایک متعینہ مدت کے لیے پیدا ہوا کس طرح فتو شکست ایک مدت کے لیے ہے یہ ساری کائنات بھی ایک مدت کے لیے ہے ایک ایک انسان کی ایک مدت متعین ہے اور ساری کائنات کی بھی مدت متعین ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور وہ مدت کس کے لیے ہے وہ اپنے مالک سے ملنے کے لیے ہے یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی قیامت آئے گی پھر دوبارہ اس کے پاس کھڑے ہوں گے کس لیے کھڑے ہوں گے اپنے مالک سے ملنے کے لیے لیکن کتنے بد قسمت لوگ ہیں وہ کثیر من الناس اور لوگوں میں سے بہت سارے ہیں بل قاہر لکافرون جو اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ رب سے ملیں اور وہ سرے سے انکار کرتے ہیں ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی اولم علم فی الارض کیا وہ گھومے پھرے نہیں زمین کے اندر چلے پھرے نہیں فہم کیف کان عاقبت الذین من قبلہم تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے یعنی اگر گھومے پھریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ بندوں کی لغزشوں کو گناہوں کو ایک وقت تک برداشت کرتا ہے اس کے بعد اس کی طرف سے گرفت کا فیصلہ ہوتا ہے چنانچہ دنیا کی تاریخ دیکھو مختلف ادوار میں انسانوں کو پکڑا گیا اور وہ کیسے لوگ تھے جو ہلاک ہوئے کان اشد ہوں قوتن وہ زیادہ سخت تھے مکہ والو ان سے زیادہ سخت تھے قوتن طاقت کے اعتبار سے وآثار الارض اور تم اگر کاشتکاری کرتے ہو اور اس میں مہارت ہے تو انہوں نے بھی یہ کام کیے تھے وہ سار اور انہوں نے جوتا تھا زمین کو خوب بویا تھا زمین کو وہ اور انہوں نے بھی زمین کو آباد کیا تھا اکثر مما ہماروہا اس سے زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا وہ چاہ بل اور آئے تھے پیغمبر ان کے پاس ان کے پیمبر ان کے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے وہ رسول آئے تھے ان کے پاس بالبینات صاف صاف نشانیاں لے کر فما آکان اللہ تو پھر کیا ہوا انہوں نے نہیں مانا تو ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تو اس مٹانے میں کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی فما کان اللہ لیظلمہم اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلا کن انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے اب تمہارے سامنے بھی دو راستے ہیں یا ان قوموں کی تباہی والا راستہ اختیار کر لو مکہ والو اور یا امن و عافیت والا اور ایمان والا راستہ ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون پھر کیا ہوا ثم كان آصبہ پھر تھا انجام الذين دینا ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی السوء کیا انجام تھا ان کا برا انجام تھا انکد اور برائی کیا کی تھی انہوں نے یہ برائی کی تھی کہ اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھا تھا وہ کانوں کی آیت اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے نشانیاں نظر آتی تھیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور آسمان سے اترنے والی وحی کی آیتیں مگر ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کی مذاق اڑاتے تھے چنانچہ وہ دنیا سے مٹا دیے گئے دنیا کی تاریخ میں مختلف قومیں ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں اور ہر علاقے میں ہیں جو صفحے ہستی سے مٹ گئیں اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے ان کو دیکھ کر انسانوں عبرت حاصل کرو اللہ یبدع الخلق ثم یعید ثم الیہ ترجعون اللہ الخلق اللہ ہی تو وہ ہے جس جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ ثم یعید ہو اور پھر وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا میں نے پیچھے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری باتوں کو نہیں مانتا ہے لیکن قرآن پاک اس کو ایسا منوا دیتا ہے کہ جیسے نا کیپسول میں کڑوی دوائی ڈال کر کے کھلا دیتے ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا تھا قرآن پاک کہتا ہے دیکھو جس پرورتگار نے زمین بنائی آسمان بنایا اور تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اب اس کو تو لوگ مانتے ہی مانتے نا وہ پرورتگار تم کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ ہکا بکا اور حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو تو ہم مانتے نہیں مگر وہ منوا دیتا ہے اللہ یبدا الخلق اللہ پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے تم میں عید پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا تم میں ترجعون تر جاؤں پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا وہی متو مسا اور جس دن قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا یبلس المجرمون اس دن تو مجرم بالکل مایوس ہو جائیں گے آئے آئے کوئی امید نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ جو مجرم نہیں ہے جو اس کی عدالت کو مانتا ہے وہ دیکھتا ہے میرا فنا کام کام آئے گا فنا کام فنا کام اور کچھ نہیں ہوگا کہتا ہے ایک تو آئے گا نا کام کہ میں اپنے رب سے بھروسہ کرتا تھا میں اس کی تکیے ہیں اس کی ذات پر تکیا لگائے ہوئے تھا کہ وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا اور اس سے معافیا مانگتا تھا تو اس کو امید ہوگی لیکن جس نے اپنے مالک کے کو پر ایمان ہی نہیں لایا آخرت کو مانا ہی نہیں وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گیا ولم یق لَهُمْ مِنْ شرکا ام اور جو انہوں نے شریک مانے تھے کہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے اور ہمیں مالک الملک کے عذاب سے بچائیں گے ولم مِنْ شُرَكَاءَ اور نہیں ہوگے ان کے لیے ان کے شرکا میں سے کوئی ایسا شفعاء جو سفارش کرنے والے ہوں وہ قانو کی ان کافرین بلکہ جن کو سفارشی مانا تھا وہ اپنے شریک کرنے والوں کی شرکت سے انکار کر دیں گے اور کن کن کو شریک مانا تھا یا تو نیک اور بزرگ ہستیوں کو مانا تھا وہ تو کہہ دیں گے پروردگار یہ شیطان کے پجاری تھے یہ ہم نے ان کو کب کہا تھا کہ ہمیں پوجنا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے اور دنیا بھر کے نیک لوگ جن کے جن کو لوگ خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں اور ان کی دعائی دیتے ہیں اور ان کے ہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں ان کے ہاں سجدے کرتے ہیں وہ تو سب انکار کر دیں گے دوسرے کون تھے وہ مذہبی لوگ جو ان کو گمراہ کیا کرتے تھے اور وہ شیطانی لوگ اور خود شیطان جو ان کو گمراہ کرتے تھے وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں گے خدایا ہم نے تو ان کو خالی کہا تھا یہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے وہ یوم تقوم متوں یوم يتفرقون اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن دوسرا ایک کام ہوگا یوم دیں يتفرقون اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے خلاصہ عرض کرتے ہوئے یہ بیچ کر رکو ذہن میں نہیں رہا میرے یہ قیامت کا منظر دکھایا بیچ میں کہ اصل مسئلہ وہاں کا ہے اور یہ جب قیامت کی منظر کشی کرتا ہے نا قرآن تو انسان کم سے کم پریشان تو ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی تو ہے کوئی مسئلہ تو ہے بنے گا کیا وہ تَقُومُ السَّاعَ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ یوم اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جدا جدا ہو کر نکلیں گے جدا ہونے کا مطلب باپ کو ایمان نصیب ہوا بیٹے کو نہیں ہوا باپ جنت کی طرف بیٹا جہنم کی طرف بیٹے کو نصیب ہوا باپ کو نہیں ہوا بیٹا جنت کی طرف باپ جہنم کی طرف اور خود جن کی پوجا کرتے تھے اگر وہ نیک ہستیاں ہیں وہ جنت کی طرف اور یہ جہنم کی طرف اور اگر وہ انہی کی کوالٹی کے لوگ تھے تو ان کے بھی آپس میں دھکے اور مکے اور گالیاں اور ایک دوسرے کو بد دعائیں اور لانت ان کی بھی آپس میں کوئی دوستی نہیں الَّذِينَ آمَنُوا منو عامل البتہ قرآن پاک نے جدائی سے مراد ایمان اور کفر کی جدائی تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے فہم فی روضت یحبرون وہ تو باغ میں ہوں گے روضہ پیچھے بھی ایک جگہ بتایا تھا باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری نہ ہو وہ چار دیواری والے باغ بھی ہوں گے وہاں اور بے چار دیواری والے باغ بھی ہوں گے یحبرون جن میں ان کا استقبال کیا جائے گا اور جن باغوں کے اندر ان کو خوش کیا جائے گا دونوں وہاں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا سمجھا پوری بات بنے گی وَلِقَاءِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں اللہ سے ملنے کو انہوں نے جھوٹا سمجھا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ یہ ہے وہ طبقہ جو عذاب میں حاضر کیا جائے گا یوں لوگ جدا ہوئے ایمان والے جنت میں بہمان جہنم میں فسبحان اللہ تو اللہ کی تسبیح کرو حین تم سونا جب تم شام کرتے ہو وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو شام کرو تو پھر اللہ کی تسبیح صبح کرو تو پھر اللہ کی تسبیح وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں بھی وَحَشِيًا اور عشاء کے وقت میں بھی اسی کی تسبیح کرو تُظْهِرُونَ اور جس وقت میں تم دوپہر کرتے ہو اس وقت میں بھی اسی کی تسبیح کرو صبح بھی اس کی تسبیح شام بھی اس کی تسبیح دوپہر میں بھی اس کی تسبیح رات کو بھی اسی کی تسبیح اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پانچ نمازیں باقاعدہ طور پر فرض نہیں ہوئی ہیں لیکن ہر وقت میں اس کی تسبیح کرنے کے لیے کہا گیا بعد میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو وہ بھی اسی ترتیب سے صبح کی نماز اور پھر شام کی نماز عشاء کی نماز وحین تظہیرون اس میں زہر کی نماز اور عصر کی نماز یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے وہ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مارنے کے بعد اس کے مرنے کے بعد یہ جو زندے کو مردہ سے نکال سکتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے میں نے مثال پیش کی تھی انڈا مردہ ہے اس میں سے زندہ مرغی اور زندی مرغی ہے اس میں سے مردہ انڈا اور علماء کے گھر میں جاہل اور جاہلوں کے گھر میں عالم اور دینداروں کے ہاں بے دین اور بے دینوں کے ہاں دیندار ہیں ایمان والوں کے ہاں کافر اور کافروں کے ہاں ایمان والے پیدا کرتا ہے یہ اس کی شان ہے وہ یو خیل اردو دم اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کزانی کا تخرج اسی طرح تم کو دوبارہ نکال دیا جائے گا جس طرح یہ کام کرتا ہے مردوں سے زندے کو نکالتا ہے زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے یہاں قدرت کی نشانیاں شروع ہوئی بیان ہونا تو آگے پورے رکوع میں اس کی قدرت کی نشانیاں پہچانو وہ مالک ہے وہ اکیلا ہے یہ نشانیاں بتاتی ہیں اس کا کوئی شریک نہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَكُمْ کہ اس نے تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر اچانک انتم تم بشر انسان بن کر کے تن تشرون پھیل رہے ہو تصور کرو کیسا وقت ہوگا کہ ایک انسان پیدا ہوا مگر آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر سات برے آزموں کے اندر ایک ہی انسان کی اولاد ہے ایک ہی انسان تھا ایک ہی ماں تھی اور اس سے کس طرح پوری دنیا میں انسان پھیلے یہ اس کی قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور اس کی قدرت کی نشانی دیکھو اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد اور ان کی جنس میں سے بنایا وہ بھی آدم کا بیٹا یہ بھی آدم کی بیٹی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کس اس لیے بنایا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو نوکرانی نہیں بنایا اور کوئی کام نہیں قرآن پاک ہر جگہ بیان کرتا ہے تسکون تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو یہ راحت جہاں ہے یہ سکون دل ہے یہ اس کا مقام اور یہ اس کا مرتبہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بہن وَرَحْمَةً اور یہ ہے اس کی قدرت کی نشانی کہ اس نے پیدا کر دی تمہارے بیچ میں موتا محبت و اور مہربانی کہاں کا لڑکا کہاں کی لڑکی کہاں کا مرد کہاں کا عورت ہیں جب تک نکاح نہیں ہوا آپ اس میں ایک دوسرے کی نہ جان نہ پہچان پھر کون سی طاقت ہے کہ جس نے ایک دوسرے کے دل کو محبت سے بھر دیا ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اور یہ محبت کا سلسلہ بھی ایک زمانے تک گزرتا ہے اس کے بعد ان مرحلوں سے گزر کر رحمہ مہربانی کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں دونوں بڈھے بڈھی اب ایک دوسرے کے نہ بڑھا کا سہارا ایک دوسرے کی لاٹھی بوڑھا بوڑھی اس کی لاٹھی وہ اس کی لاٹھی اور اس وقت میں ایک دوسرے کے لیے مہربانیاں کرتے ہیں ہر ایک دوسرے کے لیے فکر مند اس کو کوئی پریشانی نہ آئے اس کو کوئی پریشانی نہ آئے کس نے پیدا کی یہ محبت ان فی ذہنی کلا لقوم یہ ان تمام باتوں کے اندر قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ایسے لوگوں کے لیے یہ تفق جو غور و فکر کرتے ہیں آیا خلق حلقاتی والف اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا وہی اختلاف والنتی والی اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا تصور کی نگاہوں سے دیکھیں جس وقت میں پہلا انسان دنیا میں آیا جو بھی زبان بولتا ہوگا ایک ہی تو زبان بولتا ہوگا مگر اس ایک انسان کی فطرت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی کہ دنیا بھر کی بولیاں اس کے بیٹے بولے اس کی اولاد بولے آج کتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں بلکہ لسانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ آدمی اپنے منہ سے جو بھی کوئی لفظ نکالے وہ کسی نہ کسی ملک کی زبان بن جائے گی کہیں نہ کہیں کی کوئی بولی بن جائے گی ہے آپ ناک میں کہوں ہوں یہاں تو چائنا والوں کا پتہ نہیں کیا بچاروں کا لفظ بن جائے گا استقبال کر رہے ہوں گے بدوائیں دے رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ ان کا لفظ بن جائے گا کہیں نہ کہیں کوئی بولی بن جاتی ہے یہ ایک انسان کو اتنی بولیاں کس نے عطا کی اس کی اولاد کو کیا نہیں سمجھتے ہو کہ کوئی مالک ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ الوانی کم اور تمہارے رنگوں کو مختلف کیا کتنی کمپنیاں وجود میں آتی ہیں ایک سیمپل بناتے ہیں اس سیمپل کے اوپر لاکھوں کروڑوں چیزیں تیار ہوتی ہیں اور ان میں فرق کرنے کے لیے بےچارے پھر نمبر ڈالتے ہیں جیسے نمبر ڈالو وہی باہر کے نمبر ڈالو تاکہ پہچان ہو جائے پر میں ہم کو کوئی نمبر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کائنات میں جتنے انسان پیدا ہوئے ایک آدمی کو جو کلر ملا ختم وہ دوسرے کو نہیں ملے گا ہر آدمی کے لیے الگ سے کلر تیار ہے ہر آدمی کے لیے الگ سے رنگ ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ماں کو دھوکہ لگ گیا ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے بجائے کسی اور کو پکڑ لے کہ یہ میرا بیٹا ہے ایسا نہیں تھوڑا بہت رنگ ملتا ہے بھائیوں کا مل جاتا ہے باپ بیٹے کا ملتا ہے وہ تھوڑا بہت ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے باپ کو دیکھا ہوا تھا اور بہت گہری دوستی تھی اچانک باپ مر گیا آپ نے بیٹے کو پکڑ لیا تو میرا دوست ہے نہ ایسا نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے شبہ ہو سکتا ہے اور یہ صرف کلر تھوڑا کہا ہے اس میں پوری کوالٹی باہر کی ہے رنگ مختلف ہر بندے کو دانت مختلف ہر بندے کو آنکھ کی پتلی مختلف اور پتلی کا انداز مختلف آپ دیکھ رہے ہیں آج کمپیوٹر کھل رہے ہیں پتلیوں کے اوپر کیوں اس لیے کہ کسی بندے کو دوسرے کی پتلی نہیں ملتی ہر بندے کو کان مختلف ایک کو جو کان مل گیا بس اسی کو دوسرے کو نہیں ملیں گے ہر بندے کا اتنا سا انگوٹھا ہے یہ مختلف جس کا ایک انگوٹھے پر جو نقشے ہیں دوسرے کو وہ نہیں ملیں گے دوسرے کو دوسرا انگوٹھا ملے گا آج تک دنیا میں دو انسان ایسے نہیں پیدا ہوئے کہ دونوں کے انگوٹھے آپس میں ملتے ہوں فنگر پرنٹس آپس میں ملتے ہوں کیا تمہارا مالک ہے کیا فیکٹری ہے اس کی اور کتنے اس کے پاس سیمپل ہیں کتنے انسان آئے اور کتنے گئے اور یہ صرف انسانوں میں نہیں تمہاری جیسے مثلیں ہم تو صرف مکھیاں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگا ایسی ہوتی ہے تو جتنی لگے ہمیں سمجھا سب ایسی ہیں وہ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کسی نے پوچھا تھا اپنے ابا جی سے کہ ماموں سے ملنا ہے کچھ انداز بتاؤ تاکہ میں لوگوں میں پہچان لو تو اس نے کہا سانولے سے رنگ کا تیرا مامو تو وہ رکھتا ہوا جا رہا تھا جتنے کالے اتنے باپ کے سارے اور جو کالا مل رہا اسی کو پکڑ رہا مکھی نظر آتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ مکھیاں سب برابر ہیں ایسا نہیں ہے ہر ایک کو الگ کلر ہے ہر ایک کا الگ قسم ہے وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں جی، ہے کہ ایک مکھی یہاں کی تھی وہ دوسری جگہ چلی جائے اور وہ مکھیاں آپس میں نہ پہچانے چلو مکھی کو پہچاننا مشکل ہے آپ بھینسوں کو دیکھو سب کالی کالی نظر آتی ہیں شہر والے سوچتے ہیں کہ یہ بھینسیں تو ایک ہی ہوتی ہیں بس کہاں ایک ایک آدمی کی سو سو بھینسیں چھ چھ سو میں نے سات سو بھینسیں دیکھی ایک آدمی کی تو سات سو بھینسوں کو اس طرح پہچانتا تھا کہتے ہیں بھینس تو بھینس ہے مفتی صاحب یہ جس چلتی ہے نا جس راستے پر میں اپنے بھینسوں کے پاؤں کے نشان پہچانتا ہوں کہ یہاں سے کون سی بھینس گزری ہے ہم کیا سوچتے ہوتے تھے ایک ایک آدمی کی دو دو چار چار ہزار بکریاں ہوتی ہیں لیکن بکریوں کے چرواہ سے پوچھو کبھی وہ بھولتا ہے ہائے ہائے یہ مالک ہے تمہارا وہ اختلاف والنت کم اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا ان الایات نکل عالمین اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں مگر کس کے لیے اوپر کی نشانیاں جو سوچے غور کرے تھوڑا سا یہ نشانی اس کے لیے جس کے پاس علم ہے جس کے پاس بدھی ہے وہ یہ سمجھے گا ورنہ میں نے کہا وہ تو یہ سمجھ رہا جتنے کالے سب آپ کے سارے چلو گئے وہ من آیا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور موٹی نشانی سنو اس کی قدرت کی نشانی میں سے ہے تمہارا سونا بل رات کے وقت میں والنہاری نہاری اور دن کے وقت میں وہ مِنْ فَضْلِ اور تمہارا دن کے وقت میں اس کے فضل کو تلاش کرنا کیا یہ کیا اس کی قدرت کی نشانی ہے آدمی تھکا ہوا سر پھٹ رہا ہے جسم ٹوٹا ہوا بس دو لمحے سویا ہیں گھنٹے دو گھنٹے سویا بالکل فریش تازہ جیسے کبھی تھکاوٹ ہوئی نہیں تھی کیا یہ اس کی قدرت کی نشانی نہیں ان نفیز علی کا بے شک اس میں آئے قدرت کی نشانیاں لکھا یسمعون ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اس کے لیے سننا ہی کافی سنیں ہاں قدرت ہے واقع یہ تو کمال ہے حیرت کی بات سارا گوشت ٹوٹا ہوا مگر رات کو سویا صبح اٹھا پتہ ہی نہیں جیسے تھکاوٹ تھی نہیں وَمِنْ منات برف الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ تم کو دکھاتا ہے بجلی خوفا وطمعا ڈرانے کے لیے بھی اور لالچ کے لیے بھی یہ عجیب شان ہے ایک ہی چیز پیدا کرتا ہے ڈر بھی اور لالچ بھی ابھی ماشاء اللہ کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی اگر ابھی بجلی چمکے تو کھیت والوں کو امید ہے کہ بارش پڑے گی اور ماشاء اللہ کھیتی لگ جائے گی ہر ایک اپنی پریشانی میں اور لیکن جب بجلی چمکتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے کہیں گرے تو مر نہ جائے وہ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ اتارتا ہے اوپر سے پانی الْأَرْضَ پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو بعد موت ہے اس کے مرنے کے بعد ہن فِي ذَلِكَ آیا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ من أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اس کے نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء کہ آسمان کھڑا ہے والارض اور زمین قائم ہے یہ ہی اس کے حکم سے آخر کیا ہے کتنے سال ہاں سال سے چٹانیں کھڑی ہیں نیچے سے کاٹ دیا آج تک کوئی چٹان گر نہیں رہی ہے تب گرتی ہے جب مالک الملک چاہتا ہے کتنے زمین کے ٹکڑے ہیں ہم کو لگتا ہے ابھی گرے ابھی گرے لٹکے ہوئے اوپر سے ہیں کبھی پارٹر کی طرف گئے ہوں گے اس کی سڑک بھی دیکھی ہوگی کیا لگتا ہے جیسے ٹنل نکلا ہوا لیکن کبھی گری نہیں آج تک چٹانے اس کے حکم سے زمین کھڑی ہے اس کے حکم سے آسمان کھڑا ہے تم میں دا تم دعوت منل اربان تم تب رجو اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے جس کو تم نہیں مانتے وہ کیا دعاکم جب پکارے گا وہ تم کو دعوت ایک ہی پکار یعنی اس کی طرف سے فرشتہ کہے گا چلو اور آواز کہاں سے لگے گی من الارض زمین سے تم زمین میں پڑے ہوں گے آواز لگی اور زمین میں پھیلے ہوئے اور بکھری ہوئی ہڈیوں اور سیدھا ہو جانے والی ہڈیوں اٹھو اپنے رب کی عدالت کی طرف چلو اذا انتم تخرجون تو اچانک تم سب کے سب نکل پڑو گے مٹی چھڑتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکلوں گا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْحَرْضِ اور اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے قُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ سب کے سب اسی کے لئے عاجزی کرنے والے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ان نشانیوں سے سمجھو وہی ہے اللہ اب الخلق جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم عید ہو اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ ہوا احسن والے بلکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے زیادہ آسان کو وہی بات پرانی یہ نہیں سمجھنا کہ پہلا مشکل تھا اب یہ دوسرا آسان ہے اس کے لیے نہ پہلا مشکل نہ بعد والا مشکل لیکن تمہاری سوچ کے اعتبار سے کوئی چیز کسی کا سیمپل ہی نہیں کسی کا نمونہ ہی نہیں اس کو وجود میں لانا مشکل اور جس کا نمونہ موجود ہے اس کو وجود میں لانا کون سا مشکل ہے وہ والی اور یہ تو اس پر آسان ہے وَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے بلند و بالا سفتے ہیں المثل العلی اسی کے لیے اونچی مثال ہے بلند سفتے ہیں پھر سماواتی آسمانوں میں بھی والارض اور زمین میں بھی وہ العزیز الحکیم وہی تو غالب ہے الحکیم وہی تو حکمت والا ہے یہاں تک اس کی قدرت کی نشانیاں اوپر قیامت کا منظر دکھایا اب میں نے جو عرض کیا تھا کچھ حصی مثالیں سنیے ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء پہلے خارج میں سمجھ لیجئے انسان غریب ہوں یا امیر انسان پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں بہرحال ان کی جسموں کی ساخت بالکل برابر دماغوں کی ساخت برابر ہاتھ پاؤں ناک کان سب کے برابر ایک آدمی غریب ہے اس کو ہم پس سمجھتے ہیں کیا اس کے ڈیڑھ ہاتھ ہیں اور ہمارے کئی بھائی ہیں ہمارے بھی دو اس کے بھی دو ہماری بھی دو ٹانگیں اس کی بھی دو ٹانگیں ہماری بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں ایک آدمی کو ہم و پست سمجھتے ہیں کیا اس میں کوئی کمی ہے اس کا دماغ کم ہے ہم سے ہمارا بھی اتنا دماغ اس کا بھی اتنا دماغ ہم بھی کھانے کے محتاج وہ بھی کھانے کا محتاج ہم پینے کے محتاج وہ بھی پینے کا محتاج لیکن جن لوگوں کو نوکر سمجھتے ہیں پس سمجھتے ہیں کیا کوئی ہے موٹا آدمی کہ وہ اس کہا جائے کہ یہ پس آدمی تیرا آج کے بعد پارٹنر بن گیا بھائی کیوں پارٹنر بن گیا بنا دیا ہم نے بن گیا پارٹنر یعنی آدھی جائیداد تیری آدھی جائیداد اس کی اب دونوں برابر کے شریک ہیں آج تک تیرا غلام صاحب تیرا برابر کا شریک ہے یا آج تک تیرا نوکر صاحب برابر کا شریک ہے کیا کوئی ہو سکتا ہے ایسا ایک کمپنی کا مالک اور ایک پس درجے کا ملازم اور دونوں کو کوئی برابر کر دے مان کوئی ہو سکتا ہے برابر کوئی سوچ سکتا ہے تصور ہی نہیں کر سکتا اور یہ دور تو ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ واضح دور ہے آپ کتنے لوگوں کو سوچ کہتے ہیں جی فلانے سے بات کر لو کہتے کیا بات کرتے ہو جی میرے اور اس کے عہدے کے بیچ میں کم سے کم پچاس لوگ کھڑے ہیں میں اس کے ساتھ بات کروں اب یہ کہا جائے بڑے عہدے والے کو کہ آج کے بعد تم دونوں برابر کے ہو گئی آدھا حصہ تیرا آدھا اس کا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا حالانکہ دونوں برابر کس لحاظ سے عقل برابر دانش برابر ذہن برابر اور ظاہری طاقتیں برابر ظاہری قوتیں برابر جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک عاجز اور بے بس مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہو کس طرح برابر ہو گیا اللہ کے عاجز اور بے بس مخلوق محتاج مخلوق کھانے کی محتاج پینے کی محتاج نیند کی محتاج رہنے کی محتاج کپڑے کی محتاج ہر چیز کی محتاج مخلوق اس کو اللہ کے برابر کرتے ہو کچھ تو عقل سے کام لو ذرا بلکم تم من انفسکم مثال پیش کرتا ہے اللہ تمہارے لیے مثلا ایک مثال من انفسکم تمہارے اندر سے مثال پیش کرتا ہے اندر سے یہ اندر کا لفظ بھی بڑا اہم ہے یعنی تمہارے بیچ میں سے مثال پیش کرتا ہے باہر سے نہیں وہ مکڑی کی مثال پیچھے پیش ہوئی تھی نا مکڑی کا جو گھر بنتا ہے یہ جس کے اوپر بھروسہ کرتی ہے وہ اینٹ اور پتھر کا بنتا ہے کس کا بنتا ہے اسی کے اندر سے لعاب نکلتا ہے چنانچہ مشرق کے لیے بھی باہر سے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے شرک کے لیے بلکہ قبرت کلیمت تخرج من ہی بہت بری ہے بہت بڑی ہے وہ بات جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے اندر سے اس کے پلان بنتے رہتے ہیں باہر سے اس کو کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی آسمان سے کتاب نازل ہوئی تھی شرک کے لیے زمین پر کوئی اس کے لیے دلیل تھی یا کوئی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اس کے لیے دلیل تھی کوئی دلیل نہیں کبرت کلمتن تخرج من تک بڑی ہے وہ بات جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے مکڑی کا تھوک بھی اس کے اندر سے نکلتا ہے اسی کا جالا بناتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اپنے جالے کے اندر ہی پھنس کے مرتی ہے اور مشرق بھی اپنے ہی دندے کے اندر اسی گورت دندے میں لاس میں مر جاتا ہے تمہارے نفسوں میں سے تم کو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے حلکم مما ملکت تئیمان کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت تئیمان ان لوگوں میں سے جو جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ من شرکا کوئی ایسا شریک فیما رزقناکم جو تمہارا شریک بن جائے اس روزی میں جو ہم نے تم کو دی ہے فان تم فی ہی سوا پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ پارٹنرشپ ہو بھی آدھی تمہاری آدھی اس کی تخاف ہوں پھر تم ان غلاموں سے نوکروں سے بھی ڈرنے لگو فسکم جیسا کہ تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو مطلب جائیداد کم ہوگی بھوکے مر جائیں گے یہ پریشانی آئے گی یہ پریشانی آئے گی اب ڈرنے لگے کہ وہ مر جائے گا بھوکا کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا کرنے کے لیے لیے تیار نہیں ہوگا کزاری کا نفصل اللہ یا تیرے قومی ایسی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو عقل سے کام نہ لیں چنانچہ نہیں لیتے ہیں بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم ہائے افسوس جتنے لوگ شرک کی طرف ڈھلکے کبھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا علم سے کام نہیں لیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ خارج کی دلیل نہ کوئی کائنات کی دلیل نہ کوئی آسمانی دلیل اتبع الذین ظلموا بلکہ پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا احواہم اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے بغیر علم بغیر علم کے اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے فمن میں من نظ اللہ اور جب یہ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جس کے بعد پروردگار بھی ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو میں یہ بھی کون ہدایت دے سکتا ہے من از اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وما لهم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی نہیں کل مجھ حنیفہ اس کے مقابلے میں ایمان والا دیکھ رہا ہے کوئی اس شرک میں مبتلا کوئی ادھر شرک میں مبتلا ایمان والا کیا کرے فرمایا پہاڑ بن کر کے ڈٹ جائے اور ایسے وقت میں چاروں طرف شرک ہو رہا ہو مگر وہ اپنا چہرہ سیدھا رکھے صراط مستقیم کی جانب فاطم وجہ کا حنیفہ بات اپنے محبوب سے فرمائی ہم کو سنائی فاطم اے میرے محبوب سیدھا کر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے مبارک کو لدینی دین کے لیے حنیفن سب سے کٹ کر کے اللہ ہی کی طرف اپنا چہرہ رخ کر لیجئے سب سے کٹ جائیے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے کون ہے دین فطرت اللہ اللہ کی پیدا کی ہوئی وہ فطرت اللہ کی فطر فطرناثانیہ جس کے اوپر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ہر انسان اپنے مالک کا تصور لے کر آتا ہے ہر انسان اس مالک کی عبادت کا تصور لے کر آتا ہے اس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا کل مولود یولد والا فطرت الاسلام فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا لوگ کہتے نہیں جی کوئی کہتا نہیں یہودی فطرت پر پیدا کیا گیا عیسائی فطرت پر پیدا کیا گیا شرک کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہم کہتے ہیں بہت اچھا اترو میدان میں مقابلہ کرتے ہیں دس بچے رکھو وہ کہ جن کو آپ پیدا ہوتے ہی ایسے مقام پر پہنچا دو گے جہاں باہر کی کوئی ان کو فضا کوئی ہوا ان پر اثر نہ کر سکے اس کے بعد دیکھو وہ اپنے مالک کو مانتے کہ نہیں مانتے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہ ماننے والے ہوں بلکہ جو شرک کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں ان کو جب اپنے مالک کی بات بتائی جاتی تو ایک دم مانتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ اندر کوئی روشنی کوئی چراغ تھا بس خالی اس کو جلانے کی ضرورت تھی جیسا بتایا کہ تمہارا میں واقع میں کیا وقوف آدمی ہوں کہاں اپنا ماتھا رگڑ رہا ہوں ان کے آگے شاید میں نے سنایا تھا ایک صاحب کی کہ اغزام کی تیاری کر رہے تھے بچاروں نے تیاری کی ذہن بہت تھے ان کے خیال میں تھا کہ میں تاپر ہوں گا اس دور کا سب سے زیادہ نمبر میرے ہی آئیں گے لیکن بد قسمتی سے بچارے مینز میں ہی فیل ہو گئے اس کے بعد دوبارہ تیاری کی اس مرتبہ انٹرویو میں فیل ہو گئے کیوں فیل ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے کیا حالات پیش آئے اس کے دماغ نے اس بات کو قبول کیا کہ میں اپنے نلائکی سے فیل ہوا اس دکھ کی وجہ سے سنیاس اختیار کر لیا جنگلوں میں رہنے لگ گئے اب جیسے بیچارے نہ ان کے پاس روشنی نہ ان کے پاس روشنی اب گرو جی بتاتے رہے ٹینشن ان کو پریشانی جیسے وہ کہنے لگے ویسے کرتے رہے انہوں نے کہا کہ پانی میں کھڑے ہو کر کے چلا کرو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو انہوں نے وہ چلا کیا اس نے کہا گھر میں بیٹھو چلا کرو اس نے وہ چلا کیا اس کے بعد ایک تیسرا چلا ہے وہ کانوڑ لے جانے کا چلا ہمارے علاقے میں نہیں ہے وہ ایک علاقے سے پانی اٹھاتے ہیں اور دوسرے علاقے میں لے کر کے ڈالتے ہیں پانی ایک جگہ سے پانی لے جاتے ہیں دو گڑوے ہوتے ہیں ایک آگے ایک پیچھے بیچ میں ڈنڈا ہوتا ہے اس پر لٹکے ہوتے ہیں وزن ننگے پاؤں چلتے ہیں بہت محنت بہت تپسیا کرتے ہیں ہم تو وہ تپسیا سوچ ہی نہیں سکتے یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے رونے لگے فرمایا قرآن کریم نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو محنت کریں گے اور کر کر کے تھک جائیں گے مگر جہنم میں جائیں گے کیوں اس مالک کو مان اس کی کر نہیں محنت کر رہے ہیں اپنے طریقے ایجاد کیے کوئی ان سے پوچھے کہ کس نے تم کو بتایا کاوڑ لے جانے کے لیے کیا مالک الملک تمہارے پاس آیا اس نے کہا کیا اس نے کوئی کتاب نازل کی آسمان سے کیا اس نے تمہارے نام کوئی پیغام بھیجا کہ یہ کام کرو بارہ لوگ بےچارے کرتے رہے سارے کام اب یہ اتنے بڑے مالدار کا بیٹا اس کے والد کالج کے پرنسپل ہے اور بڑے گھر کا تو اس کو پیدل چلنا اور یہ مشقتیں کرنا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ننگے پاؤں چل رہا تھا لیکن چلتے چلتے چلتے چلتے بہت دور ایک جگہ پہنچے تو اچانک دیکھا کہیں اذان ہو رہی ہے اور اندر دیکھا پھر ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے وہاں نماز ہو رہی ہے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو اس مالک کو یاد کر رہے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں اندر گئے ایک بڑے میاں ابھی نیت باندھ رہے تھے اس نے پوچھا پنڈت جی کیا کرنا ہے اب چہرے وہ بنے ہوئے تو کہا نماز پڑھنی ہے میں کہا پڑھو کہتے ہیں کہ لوگ گئے سجدے میں میں نے بھی سجدہ کیا لیکن پہلی مرتبہ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنے مالک کے قدموں پر سر رکھ دیا تھا اپنے مالک کے چرنوں پر سر رکھ دیا تھا ان کے الفاظ کہتے لیکن سکون نہیں پھر بھی میں باہر نکلا میں نے یہ کیا دیکھا یہ کیا مسئلہ تھا چلتا گیا ایک مقام پر پہنچا وہاں پر چلتا پھرتا کوئی درویش مل گیا اس نے کہا کیا کر رہے ہو کہا اس کے انتظار میں ہوں کہ نمبر آئے گا تو پانی ڈالوں گا وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں ڈالنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یار اس سے کیا مالک الملک کو اس سے کیا فائدہ ملے گا آپ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اس سے ہمارے مالک کو کیا فائدہ اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے اس نے اللہ کے دین کا اصل روشنی کا تعارف کرانا شروع کیا جو تھوڑا سا تعارف ہوا تو انہوں نے کہا کہ پھر بتاؤ راستہ پڑھاؤ کلمہ انہوں نے کہا نہیں نہیں ادھر ہنگامہ ہوگا لوگ کیا میں کہا لوگ جائیں بھاڑ میں مجھے بتاؤ آپ کیا کرنا ہے اس نے کہا نہیں میرے پاس آنا گھر میں یہ ایڈریس میرا ہونے کا ایڈریس ایڈریس رکھا اپنے پاس مجھے بتا کیا کرنا ہے آپ اس نے کہا بھائی اس طرح تھوڑا ہوتا ہے یہ آپ پہلے پانی ڈال لو انہوں نے کہا پانی اٹھائے دونوں گڑبے توڑ توڑ دیے گئے یہ دیکھو اب کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا کہتے میں تھک چکا ہوں میں ہار چکا ہوں اس راستے پہ چل چل کے مجھے بتاؤ کیا ہے یہ پروردگار کی طرف سے جو ملی ہوئی اندر کی روشنی ہے جب تک سچی تڑپ رہے اور انسان اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے اور مذہب کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے اس کے لیے کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں بس جہاں ذرا سی اس کی روشنی نظر آئی تو عام بندے نے اس کو بتایا تھا اس نے فوراً اسی وقت کلمہ پڑھا کہا چلا میرے مجھے لے چل بتا کہاں سیکھنا ہے یہ فاطم وجہ کا دین حنیفہ سیدھا کر لیجیے اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے اس فطرت کے لیے جس کے اوپر پروردگار نے انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ وہ اس کی روشنی ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے لا تبدیل علی خلق اللہ کوئی بدلی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں لیکن کیا مطلب یعنی مت بدلو اس فطرت کو جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تبدیلی ہو نہیں سکتی ظاہر اس نے اختیار تو دیا ہے اگر بدلنا چاہے کوئی اپنی آتما کو مار دے تو مر جائے گی پھر وہ مردہ ہو جائے گی پھر کچھ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گا لیکن مت بدلو اس کو اور سیدھے اپنے مالک کی طرف چہرہ کر لو لا لا تبدیل ذالک الدین القیم یہی درست دین ہے کہ اپنے مالک کو انسان مانے اور سب کا انکار کرے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں منی بھی نہیں ہی اسی کی طرف چہرہ کر لو ہے انسانوں منی بھی نہیں اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اوپر واحد کا سیکھا نیچے جمع کا سیکھا گویا انسانوں کو مخاطب کیا گیا کو منی بھی نہیں منیبین ہے اے انسانو اسی کی طرف چہرہ کرو اسی کی طرف متوجہ ہو کر کے ہو اور اسی سے ڈرو تم کیوں ڈر رہے ہو پتھروں سے ڈرتے ہو درختوں سے ڈرتے ہو اور دریاؤں سے ڈرتے ہو واسم السلام اور اگر اس کو یاد کرنا ہے اس تک کیسے پہنچے تو نماز قائم کرو نماز کیا ہے کسی کو نہیں صرف اس مالک کا دھیان کرو سب کو نکالو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بس سب کو پیچھے ڈالا اور صرف پھر الحمدللہ سبحان اللہ اسی مالک کو سبحان ربی العظیم بس وہی مالک اس سے ملتا ہے وہ مالک المشرکین نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے مت ہو جاؤ یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ امت میں کہتا ہے جو نماز چھوڑتا ہے ایک نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا پوچھا کیوں کہا قرآن کریم کہتا ہے نماز قائم کرو اور مشرق مت بنو اس کا مطلب جس نے نماز چھوڑی وہ ہو گیا مشرق دوسرا طبقہ اگرچہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو ایک کام یہ ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ شرک نہ کرو لیکن پہلے والوں کی بات بھی زبردست ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کر اس کے چھوڑے وہ کافر ہو گیا فقط کفر اس نے کفر کیا باخر اس میں بھی تو کوئی مسئلہ ہے مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے اور کم سے کم یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا وہ شرک میں ضرور پھنسے گا مین اللہ فرقوا دینہم کون ہیں مشرق وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ان کے لاکھوں اور کروڑوں فرقے بن گئے ہیں کتنے فرقے کتنی سوچ کے لوگ وہ شیعہ اور گرو گرو بن گئے ہیں وہ اور پھر کیا ہو گیا کوئی پتھر کے آگے کوئی چشمے کے آگے کوئی دریا کے آگے کوئی کسی کے آگے کوئی کسی کے آگے کل حزب بما بمانت فرحون پھر الگ الگ پارٹیاں بنی کل حزب ہر ایک پارٹی بما ہن فرحون جو ان کے پاس ہے اس کے اوپر خوش ہے یہ مجھے مل گیا بس میں سب سے آگے میں ہوں جیتنے والا میرے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ہوں رنتا ہوں منی بھی کتنے فرقے بنے اور کس کس کی پوجا ہوئی لیکن جب زور کے جھٹکے لگتے ہیں نا زبردست مصیبتیں تو ہر طرف سے مایوس ہوتے ہیں تو پوچھو آپ کون کہتے ہیں جی کرنے والا تو اوپر آ ہی ہے بس کرنے والا وہی ہے اوپر والا اور مکہ والے تو کہتے تھے وَإِذَا رام اور جب چھوتی ہے لوگوں کو جرم کوئی تکلیف دعو ربہم پھر پکارتے ہیں اپنی رب کو کشتیوں میں پھنستے ہیں پھر اسی کو منیبین بھی اسی کی طرح متوجہ ہو کر کے ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ پھر جب چکھاتا ہے وہ اپنی طرف سے ان کو اپنی مہربانی کا مزہ اذا فریقم منہم بربیہم یشرکون اچانک ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے آئے ہائے گویا قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر اپنے مالک کو مانتا ہے لیکن یہ ماننا مقصود نہیں ماننا وہ ہے کہ ہر موڑ پر اسی کو مانو خوشی میں بھی اسی کو غمی میں بھی اسی کو پریشانی میں بھی اسی کو راحت میں بھی اسی کو ورنہ بڑی مصیبت میں ابھی کوئی مبتلا ہو جائے کسی کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بھی کہہ دیں کہ اب تو دو چار مہینے کی بات ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اس وقت میں وہ کہے گا کہاں سے شفا ملے گی کہاں سے ملے گی کہاں سے ملے گی اور سب طرف سے مایوس ہوگا پھر کہے گا ہے تو اوپر والا ہی ہے جی اس موقع پر وہ مان گیا لیکن اگر صحت ملتی ہے فریق رب یوشری کون اچانک ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ بھی شرک ہے کہ اس وقت میں مالک کو یاد کر رہا تھا بعد میں بھول گیا پتہ ہی نہیں اور یہ بھی شرک ہے کہ چڑھاوا کہیں اور چڑھ جائے یک فرو بیما نہ ہوں تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو اللہ نے ان کو عطا کی فتح مت تو مار لو مزے فصو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن پاک نازل ہوا انسانوں کی بول چال کے انداز میں تو انسان ایک طاقتور انسان ہو اور دیکھ رہا ہے کہ یہ فلاں آدمی میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے تو وہ انسان کیا کہے گا کوئی بات نہیں آ جائے گا شام کو ادھر ہی پتہ چل جائے گا پتہ چلنے کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اچھا اچھا ہے جہنم میں جانا ہے نہیں نہیں یہ مطلب ہے کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا مار لو مزے فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے وہ قدرت کی نشانیاں تھیں تو کیا شرک کے لیے بھی کوئی نشانی ہے میں ابھی عرض کر چکا مکڑی کی مثال تھی کوئی شرک کی نشانی نہیں اپنے اندر سے تھوک نکلا اس کا جالا بنایا مشرق کیا کرتا ہے اسی کے اندر کی چھاگ اسی کے وہ اندر کبورت کلمتن تخرج من نفواہیم کتنی بڑی بات ہے جو تمہارے اندر سے نکل رہی ہے باہر سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کو کوئی کوئی آسمانی کتاب دکھاؤ نہیں دکھا سکتے یہ بھی ایک حیرتناک بات ہے کہ شرک کے لیے ایسی دلیل پیش کی جائے آسمانی کتاب دکھاؤ پوری دنیا نہیں دکھا سکتی اور جن ہستیوں کو پوجتے ہیں کہو کہ ان کا کوئی قول دکھا انہوں نے کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو پوجنا نہیں دکھا سکتے یہ عجیب سی بات ہے اللہ نے کیا حفاظت فرمائی ہم النَّاسَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا یا ہم نے نازل کی ہے ان کے اوپر کوئی دلیل فوئی يَتَكَلَّمُ تو وہ دلیل باتیں کرتی ہے وما کانو بھی یشری ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ شرک کرتے ہیں کوئی نازل کی ہم نے آسمان سے کتاب کوئی کائنات کے اندر ایسی دلیل ہے جس سے تم اپنے شرک کو ثابت کر سکو پرانے بزرگوں کی باتوں میں سے کوئی بات ہے جس سے تم اس کو ثابت کر سکو اور اس کو ثابت کرنے کو کہا فوئی يَتَكَلَّمُ وہ دلیل باتیں کرتی ہو وَإِذَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب چکھاتے ہیں ہم انسانوں کو مہربانی فَرِحُوا بِهَا خوش ہو جاتا ہے اس کے اوپر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّاتٌ بِمَا قَدَّمَ بھی کیا بتایا جا رہا ہے انسان کسی معیار پر کھڑا ہی نہیں رہتا ہے میں بس جلد باز کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر فرمایا جب ہم اس کو آسانی اپنی طرف سے کوئی مہربانی سکھاتے ہیں خوش ہو جاتا ہے واہ واہ مزے آ گئے یعنی اس طرف تصور نہیں جاتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا آج کے زمانے میں نے کہا بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کوئی کیس بن گیا کبھی ایک مرتبہ بھی سوچتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی مہربانی سے ملی ہے بڑی محنت کیجیے ایک سے میں نے کہا وہ کہتا دیکھو میری کمر کے سارے ہیں وہ کیا بال اتر گئے ہیں میں نے کہا کیسے کہتے ایک سال تک اس طرح رگڑے لگاتا رہا دیوار کے ساتھ اتنی محنت سے پڑا اس کے بعد مجھے ملا یہ میں نے کہا اور بھی تو کچھ ہوں گے پڑھنے والے کہتے ہاں اور بھی پڑھتے تھے کہنے لگا اچانک جھن گیا کہتے ہیں پڑھنے والے مجھ سے ہمارا ساتھی پاگل ہو گیا پڑھتے پڑھتے میں نے کہا ملی اس کو کہتا ہے نہیں ملی تو میں نے کہا پھر تجھے کس نے دی کیوں نہیں مانتا کہ میرے مالک نے مجھے دی ہے لیکن اس طرف نہیں دھیان جاتا وہ تو بہن یہاں اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی پریشانی بھی دی ان پر اور پریشانی بھی کیوں آتی ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے اذا ہم یقنتون تن اچانک مایوس ہو جاتے ہیں بس بالکل حالانکہ اگر اس طرف دھیان ہوتا کہ پہلے اللہ نے دیا تھا تو اب بھی یقین ہوتا جس نے پہلے دیا تھا اب بھی دے گا وہ کون سا مسئلہ ہے ایمان والے کا کیا ہے مل جائے تو تب بھی خوش ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی اللہ لے جائے گا اور اگر اللہ اسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے تو سر تسلیم خم ہے اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اور وہ جو پریشانیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں ان میں بڑی پریشانی کیا ہے دو ہی باتیں ہیں یا صحت یا روزی اصل تو دو ہی کام انسان کے فرمایا یہ روزی کا مسئلہ تھا مل گیا تو مست اور اگر ذرا سی پریشانی آئی تو بس جی ہے ہی نہیں خدا نے تو دیا ہی نہیں ہم کو استغفر اللہ اب ہم یا رہو کیا انہوں نے غور نہیں کیا ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ اب سترا پھیلاتا ہے روزی کو لمنگ جس کے لیے چاہتا ہے اب دل اور تنگ کرتا ہے یا ناپ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان میں فضا دل قومی بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فاطل قربا اقمسین بات میں سے بات نکلتی ہے جب اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ رزق کی کشادگی بھی اللہ دیتا ہے اور تنگی بھی اس کے در سے ہوتی ہے اگر وہ کسی کو کشادگی دینا چاہے تو تنگی نہیں ہو سکتی اور وہ کسی کے لیے تنگی کر دے تو دنیا بھر اس کے لیے کشادگی نہیں دے سکتی ہے پھر بھی تنگ ہی رہے گا جب اللہ ہی کرتا ہے تو تو کیوں گھبراتا ہے کہ اگر رشتے دار کو اس کی جائیداد کا حصہ دے دیا بھائی نے بہن کو دے دیا تو کیا بنے گا پھر میرا کیسے گزارا ہوگا ہر ایک کو اس کا حق دے جب دینے والا اللہ ہے تو کیوں پریشان ہے فاتی دل قربا حق کا تو دے دے رشتے دار کو قرابت والے کو اس کا حق ول مسکین اور مسکین کو بھی دے دے اس کا حق وابن السبیل اور مسافر کو بھی دے دو اس کا حق گویا ہم مسافر کے ساتھ جتنا نیک سلوک کر سکیں یہ اس پر احسان نہیں یہ اس کا حق ہے مسکین کے ساتھ جتنا احسان کر سکیں یہ اس پر کوئی حق ہمارا احسان نہیں یہ اس کا حق تھا خیر اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں یعنی اس کی خوشنودی کو کو هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ طبقہ ہے جو کامیاب ہوتا ہے بات میں سے بات نکلتی ہے یہاں سے ایک اور بات نکلی وہ کون سی بات کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنا مات کمائیں خود محنت کریں اور پھر کہیں کہ رشتہ دار کا بھی حصہ ہے غریب کا بھی حصہ ہے یتیم کا بھی حصہ ہے مسکین کا بھی حصہ ہے بیوہ کا بھی حصہ ہے میرے محلے میں پروردگار نے اگر کوئی بیوہ رکھی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرا امتحان ہے کہ میں اس کا حق دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں کوئی غریب پیدا کیا ہے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرا امتحان لینا ہے کہ میں اس کا حصہ اس کو پہنچاتا ہوں کہ نہیں پہنچاتا ہوں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کماؤ خود اور دوسروں کو دو اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ کیا کہ دوسرے کمائیں تو ان کے مال کو کھینچ کر کے لاؤ کہتے وہ بےچارے پریشان ہو گئے اچانک کسی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی مصیبت میں پریشان ہو جی پانچ ہزار روپیہ دو اس نے کہا لو پانچ ہزار روپیہ مگر سال کے بعد پانچ ہزار کے ساڑھے پانچ دینے پڑیں گے اب جو بےچارے کے پاس اس کا تھا وہ بھی لایا کھینچ کر کے دوسرا آیا سو روپیہ دے دو کہاں سو دوں گا مگر مہینے کے بعد تجھے سو کے بجائے ایک سو بیس دینے پڑیں گے دوسرے کا کھینچ کر کے لایا ظاہری طور پر لگا کہ یہ مال بڑھا رہا ہے اور جو دے رہا ہے وہ مال گھٹا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں مالک الملک کہہ رہا ہوں میری بات کو مانو جو لا رہا ہے وہ گھٹا رہا ہے جو دے رہا ہے وہ بڑھا رہا ہے کوئی کہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا میں نہیں سمجھ میں آتا تو کر کے دیکھ دونوں کر کے دیکھ لے پھر دیکھ نتیجہ کیا نکلتا ہے وما بات من من ربا اور جو بھی تم دیتے ہو سود میں سے ربا نفع میں سے لیربوا جو کچھ دیتے ہو تم سود کے لیے لیربوا تاکہ وہ بڑھتا رہے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں خوش رہتا ہے جی کوئی کاروبار ہے کہتا ہے کاروبار کچھ نہیں میرا جانے والا کہتا ہے دال پھلکے کا کام تو کرنا ہی پڑنا کوئی دال پھلکے کا میں نے کیا کام کیا تھوڑے پیسے سوٹ دینا سجے کھبے ادھر ادھر کچھ پیسے ڈال دیتا ہوں لوگوں کے پاس وہ بڑھتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھتے رہیں اس نے سو روپے ڈالے بڑھتے بڑھتے وہ مہینے کے بعد ایک سو بیس ہو گئے ہیں کہیں تو بےچارے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ایک سو چالیس ایک سو پچاس پہنچے فلا فلاں عند اللہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتے ہیں وہ جس طرح آتے ہیں جاتے بھی اسی طرح ہیں پھر کیسے جاتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھ لو ان کے کیسے جاتے ہیں کہیں ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں کہیں تھانوں میں جاتے ہیں کہیں کورٹ اور کچہریوں میں جاتے ہیں وہ مات تم من زکا اور جو بھی تم دیتے ہو زکات میں سے تری وجہ اللہ مگر شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودے کے لیے دو فولا المضعفون تو یہی لوگ ہیں جو ڈبل ڈبل کرنے والے ہیں ان کا پڑ رہا ہے ان کا گھٹ رہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت صورت بھی مکی اور یہ آیت بھی مکی ہے اور یہ پہلی آیت نازل ہوئی جس میں ڈانٹ کر تو نہیں کہا لیکن ذرا سا اشارہ کیا کہ سود کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور جو تم لوگوں کو دے رہے ہو کہ وہاں بڑھتا رہے گا وہ بڑھتا نہیں وہ گھٹتا ہے اور زکوٰۃ بھی مکہ میں فرض نہیں تھی لیکن دوسرے حضرات نے کہا نہیں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی البتہ اس کا نصاب متعین نہیں ہوا نصاب مدینہ میں متعین ہوا مکہ میں زکوٰۃ کا مطلب تھا دیتے رہو دیتے رہو اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو وہ بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک اللہ اکبر فولائک ہم المضعفون تو وہ لوگ ہیں بڑھانے والے اللہ ان کو بڑھا کر کے دیتا ہے اللہ بڑھاتا ہے فور اللہ کی قدرت اللہ الذی خلقکم اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ثم رزقکم پھر اس نے تم کو روزی دی ثم یمیتکم پھر وہی تم کو موت دے گا ثم یحییکم پھر وہی تم کو زندہ کرے گا هل من شرکائکم کیا ہے تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا کیسا جو اوپر کے من آلو من من اب آلو منظم من شیئ جو اوپر والے کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام کر سکے کچھ بھی کر سکے کون سا تم کو پیدا کر سکے تم کو روزی دے سکے تم کو مار سکے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے ہے کوئی کام کرنے والا کا کوئی نہیں کام کرنے والا کہا تو اللہ سارے کام کرتا ہے اور غیر اللہ کچھ بھی نہیں کرتا اور پھر بھی اس کی خدائی میں شریک کرتے ہو سبحانہ ہو اس کی ذات پاک ہے وتعالی عما یشرکون اور جو وتعالی اور بلند و بالا ہے اس کی ذات عما یشرکون ان ہستیوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ اکبر قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ کوئی پوچھے یہ اللہ کا کلام ہے تو کیا دلیل ہے فرمایا یہ اسی طرح جیسے کوئی پوچھے دن دوپہر میں کہ سورج نکلا ہوا ہے کیسے مان لیں تو اس کو پکڑو کا وہ نظر آ رہا نہیں آ رہا ہے کہا جو پوچھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو کہو پڑھ یا میں پڑھتا ہوں تو سن تیرا ضمیر کہے گا اللہ کا کلام ہے کس طرح باتوں میں سے بات نکالتا ہے اوپر تھا کہ جس کو مل جاتا ہے تو مست اور جس کو ذرا سی تنگی آتا ہے تو آ جاتی ہے تو بس اور بس بھول جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے سوال یہ تنگی آتی کیوں ہے فرما اس کی حکمت بالغا ہے کسی کو کھلا دیتا ہے کسی کو تنگی آتی ہے مگر پھر بھی کبھی مصیبتیں کبھی پریشانیاں آتی کیوں ہیں اگلے رکو میں بتایا گیا تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ نکلتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہوتا ہے الفساد و فساد بگاڑ چھا گیا ہے بگاڑ غالب آ گیا ہے بگاڑ فل برری خشکی میں بھی والبحری اور سمندر میں بھی بیما عید الناس بیما ان کاموں کی وجہ سے کسبت عید الناس دن جو لوگوں نے کمائے ہیں اور کیوں ایسا ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان کو بعض الذی اس میں سے کچھ الذی یہاں ملو جو انہوں نے عمل کیے ہیں اور یہ جھٹکے لگتے ہیں کچھ چٹ مٹ گھٹنائیں ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کسی کو روزی کی تنگی کسی کو ٹانگ ٹوٹ گئی کسی کا بازو ٹوٹ گیا کسی کا سر پھٹ گیا کسی کا بیٹا مر گیا کسی کا اور کوئی نقصان ہو گیا یہ نقصان جو ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں کہا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور اگر اور کوئی کرتوت نہیں تو شرک تو سب کو معلوم ہے شرک کر رہے ہو اس کا نتیجہ ہے لیکن یہ ہوتا کس لیے یرجعون تاکہ تم بھاگ آ جاؤ تاکہ تم واپس آ جاؤ لفظی مانا گویا تم اپنے گھر سے بھاگ چکے ہو اور یہ تمہارے لیے بلاوے ہیں تاکہ مصیبت آئے اور تم دعائی دو اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی جب کسی در سے نہ ملے تو تم سب کو پٹکو زمین پر اور کہو یار کوئی نہیں دیتا اللہ دیتا ہے واپس آ جاؤ لعلہم یرجعون تاکہ تم واپس آ جاؤ مگر یاد رکھیے ابھی ہم نے سوریان کبوت پیچھے پڑی اس کو بھول نہ جائیے ایمان والے کو اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی تھیں ان تکلیف کو اگر کوئی عذاب سمجھتا تھا تو اس کو تو ڈانٹا گیا جالا فتنا تنسی کا عذاب اللہ لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو کہتا ہے یہ خدا کا عذاب ہے گویا وہ اللہ کا عذاب وہ تو ایسی کلفتوں کے قربان ہزار رحمتیں وہ تو مزے ہیں اللہ کے راستے میں جو آ رہا ہے وہ مصیبتیں نہیں ہیں اس لیے ہر ایک کو پریشانی میں دیکھ کر کے کہو یہ اس کے عمل کی سزا ملی نا اس کو استغفر اللہ تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں کیوں آئیں صحابہ پر کیوں آئیں اللہ کے نیک بندوں پر کیوں آئیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول غالباً میں یقین سے نہیں کہتا ہوں اب مجھے سو ذہن میں نہیں غالباً میں نے ان کا پڑھا ہے یا بڑوں میں سے کسی اور کا پڑھا ہے کہ انسان کون سی تکلیف اس کے جرموں کی سزا ہے اور کون سی تکلیف اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کے راستے کی آزمائش ہے اگر اس کو دیکھنا ہو تو یوں دیکھ لو اگر اللہ کے دین میں لگ کر کے دین کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے تو انعام ہے اور اگر دین سے ہٹ کر کے مصیبت آ رہی ہے تو سزا ہے السی روف الارض آپ ان سے فرمائیے گھوم پھر کر دیکھو زمین میں فن ضرور تو دیکھو کئی فکان عاقبہ کیسا انجام تھا اللہ دین قبل جو پہلے تھے کان اکثر اُم مشرق اکثر ان میں سے مشرق ہی تھے کیا زبردست بات فرمائی فرمایا اگر نہیں اس بات کو سمجھتے تو دنیا بھر میں گھومو دیکھو جو قومیں برباد ہوئیں تباہ ہوئیں کیا وہ خدا کو ماننے والی توحید والی قومیں تھی ایک خدا کو ماننے والی تھی کان اکثر مشرقین اکثر ان میں سے ہی تھے اکثر فرمایا اکا دکا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہو تو اس کو آپ پیش کرو جی فلاں بھی تھا لیکن اکثر تو وہی تھے شرک کرنے والے قوم عاد کون تھی قوم سمود کون تھی فرعون کون تھا نمرود کون تھا سے مٹے فاطم وجہ کل دین تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثابت ہوا سیدھا کیجئے وجہ اپنے چہرے کو اپنی توجہ کو اپنے خیال اپنے سوچ کو لدین القیم درست دین کے لیے من قبل ان یاتی یومن اس سے پہلے اور یہاں ویسے میرے سے غلط نکل گیا حضور کو مخاطب نہ کیجیے عام انسان کو مخاطب کیجیے اے انسان سیدھا کر اپنے چہرے کو لدین القیم درست دین کے لیے اس سے پہلے ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن لا مرد له جس کو نہیں واپس کیا جا سکتا من اللہ اللہ کی طرف سے آئے یوم یصدعون اس دن انسان گروہ گروہ ہو کر نکلیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلیں گے مفتی صاحب اگر بھول نہ گئے ہوں تو میں نے کہا تھا دا لفظی مانا کیا توڑ دیجئے باطل کو تو ہیں شیشے کی طرح توڑ دیجئے تو لوگ سمجھے کہ توڑنا مانا اس کا تو ہم نے سنا نہیں تھا یہ دیکھو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلیں گے اس طرح جدا ہوں گے جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے پھر کبھی جدا نہیں پھر ملتا نہیں اس دن بھی انسان جدا ہوں گے جو جنت میں گیا وہ واپس جہنم میں نہیں اور وہ شرک جو شرک کی وجہ سے جہنم میں گیا وہ مڑ کے جنت میں نہیں جائے گا من کفر فعلیہ کفر پتہ چلے گا اس دن کہ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑا اور جس نے نیک عمل کیا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ تو وہ اپنے ہی لیے نفسی منب بسترا بچھاتے ہیں جو ایمان لا رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے وہاں باغ لگا رہا ہے اپنے لیے مکان بنا رہا ہے اور آگے بڑھ جائیے اپنے لیے بسترا بچھا رہا ہے اور اپنے لیے حالات بنا رہا ہے تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اپنے فضل سے انہو لا يحب الكافرین بے شک وہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِهُ وَلْيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی اور اس کو پہچاننا ہو تو یوں پہچانو اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یرسل الریاح کہ وہ چھوڑتا ہے ہواؤں کو بھیجتا ہے ہواؤں کو مبشرات اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں ولیذیقکم اور تاکہ وہ چکھائے تم کو من رحمتی اپنی مہربانی میں سے ولتجری الفلک اور تاکہ کشتیاں چلیں بھی امر ہی اس کے حکم سے بھلی اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی اس کے فضل کو یعنی رزق حلال کو بلغل حم تشکرون اور تاکہ یہ سارے کام کر کے تم اپنے مالک کا شکر ادا کرو جس کو مالک الملک کو پہچان نہ ہو یہ نشانی ہے اس کے لیے ولاسلام قبل کا رُسُلًا اور میرے محبوب آپ تنگ دل نہ ہوں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ سے پہلے بھی پیمبر آئے انہوں نے بھی اللہ کا دین پہنچایا الى قومہم اپنی قوم کے پاس آئے فجاؤہم بالبینات تو آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر پھر وہ نہیں مانے یہ چھپا ہوا ہے انکار کیا لوگوں نے اور ایک عرصے تک ان کو ڈھیل دی جاتی رہی جس طرح ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے لمبے عرصے تک پھر کیا ہوا فخ اب پھر یہ ہوا فن تکمنا تو ہم نے بدلہ لیا من الدین اجرم ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے وکان حقن علینا نصر پر اور ہم پر واجب تھا ایمان والوں کی مدد کرنا واجب کا مطلب نعوذ باللہ وہ نہیں جو متضلہ نے کیا لیا کہ واجب ہے اگر اللہ اس کے خلاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے نہیں یہ اپنے کرم سے اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ جو مجھے مانے گا میں اس کی مدد کروں گا وہ غالب آ کر رہے گا بے شک تم مکہ میں مظلوم ہو اور یہ بات کب کی ہے سات ہجری کی یا چھ ہجری کی یعنی سات نبوی یا چھ نبوی کی بات ہے اس وقت میں ایمان والے کس قسم کرسی میں ہیں حبشہ کی طرف بھاگ بھاگ کر کے جا رہے ہیں فرمایا ہمارے ذمے ایمان والوں کی مدد ہے ہم ان کو غالب کر کے چھوڑیں گے اللہ اللہ رسول الریاح اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو فتثیر صحابہ پھر ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو پیو فی السماء پھر وہ پھیلاتے ہیں یا یعنی اللہ پھیلاتا ہے ان کو فی السماء آسمان میں کئی فیشا جس طرح وہ چاہتا ہے وہی جالو ہو اور پھر بناتا ہے بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے پھر اے مخاطب تو دیکھتا ہے بادل کو بارش کو یقر من منخلا ہی جو نکلتی ہے اس کے بیچ بیچ میں سے چھلنی کی طرح چھن چھن کے اس میں سے بارش نکلتی ہے اسی پر غور کیے ہوتے تو اپنے مالک تک پہنچ جاتے اس کی مارفت حاصل ہوئی ہوتی جگہ جگہ پرانے پاس آیات کے اندر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے دنیا کو دیکھو حالات دیکھو ایک ایک چیز پر غور کرو لوگ دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو سم بکمن غور ہی نہیں کرتے پتہ ہی نہیں کہاں رہ رہے ہیں اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے اور انتہا تک پہنچ گیا مگر وہ اس طرف نہیں جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ تو جب پہنچاتا ہے وہ اس بارش کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اذا ہم یستبشرون تو اچانک بندے خوش ہونے لگتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ان یاد رکھیے مخفف من المسقلہ وَإِنَّهُمْ كَانُوا اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر بارش نازل ہوتی من قبلی یعنی اس سے پہلے لمبلسین بالکل مایوس ہونے والوں میں سے ضرور مایوس ہونے والے تھے بالکل جب تک بارش نہیں آئی تھی بالکل مایوس بارش آئی تو بہت خوش ہو گئے کون بارش لایا کس نے برسائی اس کا ہم پر کیا حق ہے اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا فنظر تو دیکھ الى آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھ کئی یحیی الارض کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو بعد ہوتیاں اس کے مردہ ہونے کے بعد ان ذالک کا الموتا اور اس سے ایک بات سمجھ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے بے شک وہ لمحی الموتا ضرور مردوں کو زندہ کرے گا وہو علا کل قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا فَرَاوْهُ پر لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اور اگر تیز ہوا چلے اور ہوا کے اندر پالا بھی ہو ٹھنڈ ہو اور اچانک لگی تیز ہوا کھیتی کو اور دیکھا کھیتی ہو گئی پیلی اور ہو گئی ساری برباد پھر دیکھو انسان کا کیا حال ہوتا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور قسم بخدا اگر ہم بھیج دیں رہی ہوا کو فَرَعَوْهُ پھر وہ دیکھیں اس ہوا کو مصفرن رن کا مرجع کھیتی کو دیکھیں مصفرن پیلا پڑتے ہوئے لو ضرور بے ضرور ہو جائیں گے من ہی اس کے بعد کس کے بعد ابھی خوش ہو رہے تھے ابھی کہہ رہے تھے کیا کمال ہوا زمین مر چکی تھی اوپر سے بارش برسی اور پھر غلہ اگا اور کیسی ہماری کھیتی لہلا رہی ہے خوش ہو رہے تھے تو اس کے بعد اچانک ہو جائیں گے یا فرون انکار کرنے والے کفر کرنے والے اچانک انکار کرنے لگ جائیں گے اور بس سر پکڑ کر رہ جائیں گے نہیں جی کہاں کی بات ہے تو ہمارا لٹ گئے پٹ گئے ہمیں تو ہمارا بیج بھی واپس نہیں آیا یہ ریاح اور ریح جگہ جگہ آ رہا ہے اس پر غور کرنے والے کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک جمع استعمال کرتا ہے تو اس ہوا کے لیے کرتا ہے جو انسان کے لیے عذاب بن کر آتی ہے اور جب واحد استعمال نہیں اس ہوا کے لیے کرتا ہے جو انسان کے لیے رحمت بن کر آتی ہے اور جب واحد استعمال کرتا ہے ہوا کو تو اس کے لیے کرتا ہے جو اس کے لیے عذاب بن کر آتی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّى ولا اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ اتنی آیتیں قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر کے سمجھایا گیا اس کی توحید کو پھر بھی نہیں مانے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بات سمجھیے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ قرآن سن کر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے اس لیے کہ یہ تو مردے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تو بے شک آپ نہیں سنا سکیں گے مردوں کو مگر کون سا سنانا جس سے کوئی نفع ہو ورنہ ظاہری طور پر تو وہ مردے مکہ والے واقع مرے ہوئے تھوڑے ہیں لیکن یہ مردے ہیں کیوں اندر ان کا مر چکا ہے ولا تسمع السما اور نہیں سنائیں گے آپ پہروں کو دعا پکارنا اذا ولوا مدبرین جب وہ واپس مڑ جائیں پیٹھ دکھاتے ہوئے مان تب دل اور آپ نہیں ہیں کو ہدایت دینے والے ان کی گمراہی سے نکال کر کے ان آپ نہیں سنا سکتے اللہ مگر اس آدمی کو میں آتی بآیاتنا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے تو ہم مسلم تب وہی ہے فرم برداری کرنے والے صورت مکمل ہوئی آخر میں پھر انسان کو اس کی کمزوری اس کی بے چارگی کا احساس دلا کر کے آخرت کو منظر دکھا کر کے اس کو پھر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ الذي خلقكم اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف کمزوری سے پیدا کیا یعنی تم کو کمزور پیدا کیا ثم جعل من بعد ضعف پھر بنایا اس نے کمزوری کے بعد قوتن طاقت پھر تم کو طاقت عطا فرمائی تم مجالا بعد قوت ضعفا پھر اس نے کم طاقت کے بعد بنایا تمہیں کمزور وہ اور گڈھا پہلے پیدا ہوا بچہ ٹینٹیں بالکل کمزور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بڑھتے جوان ہوا طاقتور بن گیا اور تیس سال پوری جوانی میں آیا اور چالیس سال تمام قوا مضبوط رہے بس دس سال تھے چالیس کے بعد ڈلنا شروع ہوا ڈلتے ڈلتے لاسٹ میں کیا ہوا پھر اس کو بنا دیا بڈھا یخ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے بے بس ہے انسان کوئی آدمی کہ میں بوڑھا نہیں ہوگا کوئی آدمی کہ میں کمزور نہیں بنوں گا کون کہہ سکتا ہے اس کے آگے بے بس ہے وہ العلیم القدیر وہی جاننے والا وہی قدرت والا ہے انسان بے بس ہو گیا نہیں ہے طاقت والا انسان جانتا تھا مگر بڈھا ہو گیا سب کچھ بھول گیا نہیں ہے جاننے والا وہی ہے جاننے والا وہی وہی ہے قدرت والا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ کتنا نادان ہے انسان کتنا کم جانتا ہے انسان چار دن یہ معلومات کچھ معلوم ہو جاتی ہیں اس کو اس پر اکڑ جاتا ہے اتراتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اس دن مجرم قسمیں کھائیں گے مَا نَبِسُ غَيْرَ گا ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک گھڑی ایک گھنٹے کے سوا تو ہم کبھی رہی نہیں ہم پڑھ چکے پیچھے کہ پہلے کیا کہیں گے دس دن رہے پھر دوسرا اٹھے گا کچھ پتہ ہی نہیں تمہیں وہ کہے گا ایک دن رہے اور پھر سارے مل کر کے متفق ہوں گے نہیں جی ایک گھنٹے بس اس سے زیادہ نہیں اشیتن یا تو صبح کو ایک گھنٹہ یا شام کو ایک گھنٹہ قسمیں کھائیں گے یہ ہے ان کا علم کزالی کا کانو یو فکون اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے اس پر غور کیجیے ان کو معلوم تھا کہ ہم دنیا میں ساٹھ سال رہے ستر سال رہے اسی سال رہے نبے سال رہے اور اس کے بعد قبر کا زمانہ لمبا زمانہ گزرا اتنا عرصہ رہے لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایک گھنٹہ جاننے کے باوجود انجان بن گئے یہ جاننے کے باوجود انجان کیوں بنے کا اسی طرح ان کو پھیرا جاتا تھا اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر کے وہ پہچان جاتے تھے ہمارا مالک ہے وہ قدرت والا ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں مگر پھر کوئی آتا تھا مکار اور فراڈی اور ان کو دھوکہ دیتا تھا وہ کہتے یار کیا بات کرتے ہو تیرے جیسا انسان عاجز اور بے بس اور کمینہ انسان اور گنگار انسان اپنے مالک کو یاد کر سکتا ہے اور تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو ہم جیسے بزرگوں کو پکار لے اور ہم آگے سے اللہ سے مانگ کر کے تجھے دے دیا کریں گے کہتا ہوں بات تو صحیح کہی اسی طرح ان کو پھر آ جاتا تھا سمجھ میں آتا تھا دین مگر آتے آتے توحید کے پاس بالکل پہنچ گئے پلٹ گئے واپس اس وقت میں علم والے بولے مگر کون سے علم والے وہ جو کل ہم نے قارون کے واقعے میں پڑھ لیا وہ علم والے نہیں جو دوسروں کا مال دیکھ کر کے رال ٹپکاتے ہیں مال اور رال ملی ہوئی دونوں چیزیں نہیں نہیں وہ جو دوسروں کو مال پر رال ٹپکاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ادھر تھوکتے بھی نہیں ہیں کیا کر رہے ہو تم قانون کو نہیں دیکھا کچھ لوگ کہنے لگے ہائے ہائے کاش کہ ہم بھی ویسے ہی ہوتے حق عظیم بڑی قسمت والا ہے بھائی علم والوں نے کہا کیا کر رہے ہو یہ برباد ہونے والی دنیا کے پیچھے رال تبکا رہے ہو وہ علم والے بولیں گے وقال الذين اوتوا العلم اور کہیں گے علم والے اللهم اجعلنا منهم والايمان جن کو علم دیا گیا تھا اور ایمان بھی دیا گیا تھا لقد لبستم في كتاب کتاب اللہ تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق الى البعث قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو ایک گھنٹہ اور دو گھنٹے کی بات کر رہے ہو ساٹھ سال ستر سال سو سال ڈیڑھ سو سال تو تم کو وہاں زندگی ملی اور اس کے بعد برزخ کا اتنا لمبا زمانہ اس سارے کو کہتے ہیں ایک گھنٹہ اور یہ ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا دن جس کو تم مانتے نہیں تھے بلا کنتم لا تعلمون مگر تم جانتے نہیں ہو بڑے بڑے پڑھے لکھے اللہ حفاظت فرمائے نام کے عالم بھی اللہ حفاظت فرمائے اور ہاں، ان کو بھی کہا گیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اس آخرت کی مشکل کو دیکھ کر کے ایک جھٹکا لگا تو ساری زندگی کو ایک گھنٹہ سمجھا اس کو یوں سمجھیے ایک آدمی بہت آرام سے رہا راحت سے رہا لیکن ایک دن اتنی پریشانی آئی اور ساری رات وہ ام مرا ام مرا ام مرا ہاسپٹل میں گزری اس کی رات اس کو صبح پوچھیں کہ پہلے آپ آرام بھی تو رہے ہوں گے کبھی آرام بھی تو کیا ہوگا تو کیا کریں چپ آرام کیا تھا مر رہا ہوں جب سے پیدا ہوا تب لے کر آج کتنے دن آرام کیا تھا وہ کہے گا کیا تھا آرام دو چار منٹ کبھی آیا ہوگا آرام حالانکہ پریشانی کتنی دیر آئی بس یہ رات کو ایک زیادہ نہیں اتنی دیر پریشانی آئی اور ساری زندگی کو کہتے ہیں ایک دو منٹ آرام نہ وہ بھی شاید کسی کو یاد رہے ان کو ایک گھنٹہ یاد رہا ایمان والوں نے عمل والوں نے کہا کہ نہیں یہ قیامت کا دن ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا، آگے قیامت جس کا دنیا میں کہتے تھے کہ قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا چلو توبہ کر لیتے اللہ دن تو اس نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا شرک کر کر کے معذرتہم ان کا عذر پیش کرنا کچھ نفع نہیں دے گا کیا بتائیں جی وہ فراڈی قسم کے لوگ تھے نا وہ بتاتے انہوں نے گمراہ کر دیا کوئی عذر نہیں چلے گا نہیں جی وہ لیڈر تھے نا وہ بتاتے تھے کوئی عذر نہیں چلے گا کیا بتاؤں جی گندے ماحول میں پیدا ہوا تھا نا کوئی عذر نہیں چلے گا ماں ان کا عذر پیش کرنا ان کو نفع نہیں دے گا ولا تبور اور نہ ان سے توبہ کروائی جائے گی اور اسی کا معنی نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا رتبہ اس کا مصدر ہے میں نے کہا تھا اس کے لفظی معنی ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ توبہ کرو دوبارہ تو نہیں کرو گے وہ کہ توبہ دوبارہ نہیں کرو گے آپ کہ چلو معاف کر دیے جاؤ یہ نہیں کہا جائے گا اس دن کہ اچھا کرو توبہ چھٹی کر دی تمہاری نہیں نہیں اللہ آئے اللہ بچائے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز نازل کی میں نے آپ کے سامنے قرآن آپ پر کیا کتاب نازل ہوئی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر میں کلی مسل ہر قسم کی مثالیں ہر طریقے سے سمجھا دیا ولا ان جی کتا ہوں بھی آیا تو مانتے کیوں نہیں فرمایا اگر لائیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی لیا پول نبی نے ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان تم اللہ مبتلون تم نہیں ہو مگر باطل پرست ہو باطل کام کرتے ہو ارے حق کو باطل کہہ رہے ہیں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا يعلمون یہ دلوں کے اوپر مہر لگ جاتا ہے تو جس طرح بیمار کو اگر آدمی میٹھا دے تو اس کو کڑوا لگتا ہے اور کھٹا دے تو میٹھا لگتا ہے اسی طریقے سے ان کا جب مزاج بگڑ گیا ہے اللہ نے ان پر مہر لگا دی تو حق ان کو باطل اور باطل ان کو حق نظر آتا ہے کزانی کا اسی طریقے سے یس اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں کے اوپر لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں مگر ظاہر ہے اس علم سے مراد کون سا جاننا جو اللہ کو ایک نہیں جانتے جو اس کی آیتوں سے فائدہ اٹھا کر کے آخرت کو نہیں مانتے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے فصبر ان نواز اللہ حق آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا حق اور باطل کی جب بھی کشمکش ہوتی ہے حق ہی غالب آتا ہے باطل کبھی غالب نہیں آ سکتا ولاق الذين لا يوقنون اور ہلکا نہ سمجھ لیں آپ کو الذين لا يوقنون وہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہلکا نہ سمجھ لیں اس پر غور کیجیے ہلکا نہ سمجھ لیں ایک وہ ٹہنی ہے نا ادھر کو ہوا ہو ادھر جھک گئی ادھر کو ہوا ہو ادھر جھک گئی اور ہم نے ایک کشمیری وائز سے بڑی اچھی بات سنی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ سیب کو لوگ پتھر مارتے ہیں تو کسی نے سیب سے پوچھا کہ تو لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہے پھر تجھے کیوں یہ پتھر پڑتے ہیں ڈنڈے پڑتے ہیں کوئی ڈنڈے مارتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں لوگوں کی خدمت بے شک کرتا ہوں مگر میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے میں کسی چیز پر قائم نہیں رہتا ہوں ہوا ادھر کو چونکہ سب سے کمزور ہے نا سیب ادھر کو ہوا ادھر جھک گیا ادھر کو ہوا ادھر جھک گیا اس کے مقابلے میں دوسرے درخت سے کیسے مضبوطی سے کھڑے ہیں کون ان کو ہلا سکتا ہے اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو سناتا ہے ایمان والو تم وہ ہلنے والی ٹہنی نہ بنو ہیں جیسے کہ ویسے بن گئے بال کا ہر کس ہلکا نہ سمجھے آپ کو اللہ دین اللہ جو اس پر یقین نہیں کرتے ہیں ہلکا سمجھے یعنی ان کو لگے کہ یار کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ہم ان کو بھی منوا لیں گے کہ آخرت شاخرت کچھ نہیں ہے کوئی ان کے دماغ میں یہ بات آ سکے کہ ہم ان کو بھی کچھ سمجھائیں گے کہ ٹھیک ہے توحید بالکل ضروری ہے اللہ ایک ہے لیکن دیکھو یہ بزرگ ہستیاں یہ بھی تو خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی تو نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ان کی بھی پوجا کر لیا کرو فن کا آپ کوئی ہلکا نہ سمجھے آپ ہمالیہ بن کر کھڑے ہو جائیں آپ چٹان بن کر کے کھڑے آ جائیں طوفان آئیں ٹکرائیں انہیں کا سر پھٹے اور وہ نیچے کو گرتے جائیں آپ کو کوئی نہ ہلا سکے ایسے بنو آپ ولا فن کا چاہیے کہ ہلکا نہ سمجھے اللہ دینا وہ جو یقین نہیں کرتے آخرت پر اب دیکھیے ہے یہ سورت کا نچوڑ کے نہیں پوری سورت کا نچوڑ کر کے پیش کر دیا اور یہی مضمون چل رہا ہے کافی پیچھے سے سور قصص سے وہاں کہا تھا اور اس سے پیچھے کی صورت میں سور قصص کے آخر میں کیا کہا تھا ولا یس سن کا نایات اللہ کوئی ولا یس سن کا کل بھی غلط نکل گیا تھا دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے آپ کو قرآن کے بیان کرنے سے روک نہ سکے آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجیے بعد اے ضلع تلئی کا اس کے بعد کہ یہ آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے یہاں فرمایا کہ وہ آپ کو ہلکا سمجھے ان کو پہلے سے معلوم ہو یہ بڑے ہیں کیا گند بڑے پر رہے ہیں جی یہ نہیں بدلنے والے یہ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں زمین بدلے آسمان بدلے بڑے کٹر قسم کے لوگ ہیں یہ تو بات مانتے ہی نہیں ادھر کی کوئی بھی ایسا ہونا چاہیے ایمان والے کو چلے آگے کہ بس بس اچھا صدق اللہ مولانا اللہ